قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور عفت معاف خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے کچھ کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامی نے کرام اللہ کا بڑا کرم ہے احسان ہے تاریخ جب طے ہوئی تھی ذہن میں یہ بات ملحوظ نہیں تھی کہ ہمیں ربیع الاول کا مبارک اور بابرکت مہینہ اور اس کی پاکیزہ رات بھی ہمیں مل جائے گی دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی یہ مہینہ ہمارے لیے ایمان کی تجدید کا اور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلقات میں اور محبتوں میں مزید اضافے کا مہینہ ہے ہم کوئی رسمی مسلمان نہیں ہیں کہ ہم نے جھنڈا لگایا اور آپ کی محبت کے حق ادا ہونے کا ثبوت دے دیا ہم کوئی رسمی مسلمان نہیں ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں جل سے جلوس کر کر آپ کی محبت کی زکات گویا ہم نے نکال دی ہم یہ سمجھ رہے ہوں ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں آپ کو چاہنے والا نہ موسم کا خیال کرتا ہے نہ دن کا نہ رات کا نہ مہینوں کا نہ اپنوں کا نہ پرائے کا بس ایک عجیب اتفاق کہ وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم پانی میں ورود مسعود ہوا ایک نیک فال ہے کہ ربی کے معنی کچھ گوار موسم کے ربی کے معنی تباہی اور بربادی اور ناکامی کے چھٹ جانے کے آج کے جلسے کے بعد ہماری زندگیوں سے نا امیدیں ختم ہو جائیں گی آج کے جلسے کے بعد رسوم اور رواج ہم ترک کر دیں گے آج کے جلسے کے بعد ہم اپنے ایمان و سنت کی تجدید کریں گے آج کے جلسے کے بعد نہ خاندان کو دیکھیں گے نہ قبیلے کو دیکھیں گے نہ سماج کو دیکھیں گے نہ سوسائٹی کو دیکھیں گے محض ایک چیز ہمارے سامنے ہوگی اور وہ ہوگا آقا کا طریقہ اور آقا کی سنت ہمارے اور آقا کے اس طریقے کے درمیان نہ بیوی کی غلامی درمیان میں آئے گی نہ اولاد کی غلامی نہ مال کی محبت نہ دنیا کی ہرس و حواس آج اس دلیل دنیا کو لاکھوں مرتبہ ہم تلاش دیتے ہیں آج جس گندی دنیا کو رب کائنات نے بنانے کے بعد ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیتا اس ماہ ربیع الاول کو گواہ بنا کر آقا کے صدقے میں ہم عہد کرتے ہیں کہ جس کے بنانے والے نے بنانے کے بعد رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور جس کے محبوب نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا ہم آپ کے پکے سچے ایسے عاشق ہیں مولا کہ آج کے بعد اس دنیا کے لیے ہم آخرت کو قربان نہیں کریں گے اس جہنم کے لہو اور پیپ کے لیے جنت کے محلوں کو قربان نہیں کریں گے جنت کے حور اور غلمان کو اور باغات کو قربان نہیں کریں گے کائنات کا سب سے بڑا بدنصیب بے وقوف بے عقل جانور کتے اور سور سے بدتر وہ انسان ہے وہ مسلمان ہے کلی میں تو پڑھتا ہے سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے اللہ کی توحید اور اللہ کے نفع اور نقصان کے مالک ہونے کا اقرار تو کرتا ہے لیکن دل میں دکان کے بت کو بٹھائے ہوئے ہے مال کے بت کو بٹھائے ہوئے ہیں کارخانے اور کھیتی باڑی کے تجوری کے زر کے زمین کے زیور کے عورت کے دولت کے محبت کو کے بت کو بٹھائے ہوئے ہیں ایسے بتوں کے پجاری نہ ان کی نماز ان کو نفع دے گی نہ ان کی داڑھی ان کو نفع دے گی نہ ان کا حج ان کو نفع دے گا نہ ان کی زکات صدقات خیرات نہ ان کی تلاوت کوئی چیز اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے اور مشرق کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ للہ آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ربیع الاول کی فصل بہار کا موسم اللہ نے ہمیں مرحمت فرما دیا یہ نیک فال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے ہدایت کے سر چشموں کو جاری فرمائیں گے اللہ تعالی جن کے نام جہنم کے دروازوں پر لکھے ہوئے تھے یہ نیک فال ہے اللہ کی ذات رحیمی اور ذات کریمی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کو آج نکال کر جنت کے دروازوں پر ان ناموں کو اللہ تعالیٰ درج فرما دیں گے حضرات سیرت طیبہ یا اسلام معاشرہ یا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے معاشرے کو دیکھنا کیا چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز آقا کی سنت کے مطابق ہے سورت سیرت لباس مرد عورت بڑے چھوٹے مسجد کی زندگی بازار کی زندگی آپ بتائیے ایک محلہ کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کرام کے زمانے کی مدینہ طیبہ کی یاد پیدا ہوتی ہو گانے کی آواز کافروں چمانوں مشرکوں زانیوں اور رنڈیوں کے گانے کی آواز جن مسلمان محلوں کے گھروں سے نہ آتی ہو بتائیں وہ کون سا محلہ ہے جہاں کے نوجوان زانیوں کے چہرے بنا کر اللہ کے محبوب جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور سوالات پیغمبروں کا چہرہ اور لاکھوں اختاب ابدال اولیاء اور کروڑوں شہدا اور محدثین اور مفسرین کے چہرے کو کی پاکیزہ سنت کو صبح سویرے نکال کر پیشاب کی نادی میں نہ ڈالتا ہو ایک محلہ مجھے بتاؤ ایک گھر مجھے بتاؤ کہاں کہاں ہم زخم پر مرہم رہ دیں گے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک یہ معاشرہ یہودیت میں عیسائیت میں نصرانیت میں کفر میں اور شرک میں اور دنیا کی گندگی اور غلازت کے اندر ملوث ہے کوئی لینا دینا نہیں کہ آج قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آج اسلام کا کیا مذاق کیا جا رہا ہے آج سنتوں کا کتنا قتل عام ہو رہا ہے اور سنتوں کے جنازے کتنے نکالے جا رہے ہیں آج جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی کتنی توہین کی جا رہی ہے کتنے خاکے بنائے جا رہے ہیں کتنے کارٹون بنائے جا رہے ہیں فلموں کے اندر کتنی توہین کی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے اندر کتنی توہین کی جا رہی ہے کچھ لینا دینا نہیں آج کے مسلمان کو مال چاہیے دولت چاہیے روپیہ چاہیے شہرت چاہیے اور عزت کا جھوٹا تاج چاہیے وہ جیتا ہے دنیا کا کتا بن کر اللہ کا گھر ویران ہو قرآن کی توہین ہو میرا آخا کی سنتوں کے جنازے نکلے امت کی بیٹیوں کی آبرو سرے بازار لٹ جائے اور آقا کی اس پیاری امت کے نوجوانوں کو قید کے اندر ڈال دیا جائے اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا حیوانوں جیسا سلوک کیا جائے مسلمانوں آج کیا معاملہ ہے امت کے ساتھ کہاں یہ امت امن میں ہے سکون میں ہے راحت میں ہے ہر مکتب فکر والا ہر مسلک والا یہ سمجھ رہا ہے کہ جنت کا راستہ ہے تو بس یہی راستہ ہے دیوبند والے دیوبند کو جنت سمجھ رہے ہیں بریلوی والے بریلویت کو جنت کا راستہ سمجھ رہے ہیں جماعت والے نظام الدین کو جنت کا راستہ سمجھ رہے ہیں حنفی امام ابو حنیفہ کو اس منصب کا بڑا سمجھ رہے ہیں شافی شافیت کو جنت کا راستہ سمجھ رہے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے مقصد اور مسلک اور جمع اور تحریک سے اونچا ہو کر کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں میرے مدرسے کو میری مسجد کو میرے امام کو میرے مکتب فکر کو میری مسلک کو آنچ آ رہی ہے تو ہر کوئی پہلوان بنتا ہے ہر کوئی مجاہد بنتا ہے ہر کوئی غازی بنتا ہے یہ اسلام کو لگی ہوئی آنچ اس کو کون بجائے گا کوئی حنفیت کے پیچھے کوئی تبلیغ کے پیچھے کوئی دیوبند کے پیچھے کوئی مرکز کے پیچھے کوئی حنفیت کے پیچھے کوئی شافیت کے پیچھے کوئی مودودیت کے پیچھے اسلام کے پیچھے کون جائے گا مکتب کے پجاری مسلک کے پجاری تحریک کے پجاری جماعت کے پجاری مدرسوں کے پجاری مکتب فکر کے پجاری گلی کوچوں کے اندر ہیں میں ایک مکتب فکر کا ماننے والا اس کی کتاب میری مسجد میں پڑھی جا رہی ہے اگر کوئی دوسری جماعت کے لوگ اس کتاب کو روکتے ہیں تو میرے گھر کا بچہ مجاہد بن جائے گا معاذ بن جائے گا معاوض بن جائے گا میرے گھر کا نوجوان خالد ابن ولید بن جائے گا میرے گھر کی عورت زنیرا اور سمیا بن جائے گی اور اسی مسجد کے اندر دس ہزار افراد کا محلہ بیس لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اللہ کا گھر ویران ہے اسلح تو خیروں النوم پر گلی کا کتا جگ جاتا ہے اور گلی کا سمر جگ جاتا ہے لیکن اللہ کا گھر ویران ہے مجھے کوئی فکر نہیں اس لیے کہ میرے مکتب فکر کی کتاب پڑھی جا رہی ہے میرے مطلب کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے سود کے اندر امت ملوث ہے کافر اور یہودی اور اسلام مسلمان طبقہ ہماری ماں اور بہنوں کو سنگا کی تحریک کے اندر لے کر ان کو گناہ کبیرہ کے اندر اور خدا کی لانت کرتا ہوں اور خدا کے آزاد کرتا ہوں ان کو پہنا رہا ہے میرے نمبر میں وہ بات نہیں آتی میرے مکتب فکر میں وہ چیز نہیں میرے مدرسے میں وہ چیز نہیں یہ ایمان کا کام نہیں یہ محتمین کا کام نہیں کون اسلام کے لیے لڑے گا کون آج بدر کی سنت کو زندہ کرے گا آج کون ہنین کی سنت کو زندہ کرے گا آج کون خندق کی زندگ کو زندہ کرے گا مدینہ طیبہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے تشریف لے کر گئے اپنی مرضی سے گئے بیوی کی مرضی سے گئے اولاد کے مشورے سے گئے یا رشتے دامادی کی وجہ سے گئے بتائیے مجھے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے مدینہ طیبہ کا نام دار الحجرا ہے مدینہ طیبہ میں امر بل معروف نہیں ہو رہا تھا مدینہ طیبہ میں نہیں انل منکر نہیں ہو رہا تھا مدینہ طیبہ کے اندر کیا جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ نہیں تھا کیا مدینہ طیبہ کی مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھنے پر پچاس ہزار رکعتوں کا ثواب نہیں مل رہا تھا پھر کیا وجہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں مٹھی بھر تعداد کے ساتھ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر پورے مسلمانوں کے خلاصے کو جھونک کر فرمایا اللہ لن ابدا اے رب کائنات یہ پورے مسلمانوں کے خلاصے کو آج میں نے بدر میں جھونک دیا ہے اگر یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے مولا بل کل یہ اس اسباب کی دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا آج کون یاد کرتا ہے اس ظالم نے یہودی کتے نے عیسائی کتے نے ایک وبا چلائی کہ جہاد دہشت گردی ہے ہمارے یہاں سب عنوان ہوتے ہیں بدر کا عنوان نہیں ہوتا جہاد کا عنوان نہیں ہوتا کتاب المغازی نہیں پڑھی جاتی اور سنائی جاتی یہ اپنے بنائے ہوئے گھروں دے یہ اپنا بنایا ہوا سکہ یہ قیامت میں چلنے والا نہیں رب نے ہمارا نام رکھا ہے ہوا سما کم المسلم ہم اسلامی ملک کے باشندے ہیں یہ الگ الگ کریے ہیں الگ الگ دیہات ہیں یہ حنفی ہے یہ دیوبندی ہے یہ تبلیغی ہے ہم نے ملک کو چھوڑ کر دیہات کو پکڑ لیا آج نتیجہ یہ ہوا محمد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے کہا کہ سوالات پیغمبر جو دنیا میں آئے ہم نے کسی پیغمبر کو ایسی امت نہیں دی جیسی امت ہم نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو دی مسلمانوں اپنے مقام کو پہچانو اپنی اوقات کو پہچانو اپنے درجے کو پہچانو کہ تم کون دو چھوڑو مسلقی جھگڑوں کو آپسی اختلافات کو چھوڑو امریکہ کا ڈرون طیارہ جب گرتا ہے کسی علاقے پر وہ یومن بریلیت کے نام پر نہیں گرتا وہ تبلیغی اور جماعت اسلامی کے نام پر نہیں گراتا یہودی تلوار چلاتا ہے اور یہ کہ فارٹی سیون چلاتا ہے گجرات کے اندر جب گھروں کو تباہ اور تاراج کیا گیا گاؤں کو تباہ اور تاراج کیا گیا اور اس کے وجود کو ختم کیا گیا کشمیر کی وادیوں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں کو لوٹا گیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کا مکتبہ فکر کیا ہے ان کا مسلک کیا ہے اور ان کا امام کون ہے اور یہ رکا کہاں مانتے ہیں صرف یہ دیکھا گیا کہ یہ کس آخا کے ماننے والے ہیں کلیم طیبہ کی نسبت سے آج کابل آج دشمن آج یہودی اور عیسائی کتا آج وقت کا فرون ہمیں مار رہا ہے اور ہم آپس کے اندر اختلافات کے اندر ہیں اس اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ اپنی جگہ پر رہنے دیجیے لیکن جہاں تک اسلام کی حرمت پر کوئی آنچ لائے گا قرآن کی عظمت پر کوئی آنچ لائے گا کوئی میرے آقا کی عزت پر آنچ لائے گا مسلمانوں مکتب فکر سے بالا تر ہو کر اٹھ کر متحد ہو کر متفق ہو کر اس وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنے کی آج سب ضرورت ہے آپ اپنے مقام کو پہچانے یہ وہ قوم اور یہ وہ امت کہ حضرت سیدنا موسا علی نبینا علیہ سرات و اللہ تعالیٰ سے عرض کی آئے باری تعالیٰ یہ بنو اسرائیل وہ ہے کہ جس کو آپ نے من دیا سلوا دیا جنت کی نعمتیں دی اور کئی لاکھ افراد کو بیس سال تک اٹھائیس سال تک بٹھا کر آپ نے کھلایا بچہ پیدا ہوتا تھا جسم میں کپڑا لگ جاتا تھا اور بچہ بڑا ہوتا تھا تو کپڑا بھی خود بخود بڑھ جاتا تھا بنو اسرائیل کا بچہ پانچ سو سال کے اندر بڑا ہو کر بالغ ہوا کرتا تھا پتھر سے پانی کا چشمہ نکالا پھر ان کو بنو اسرائیل کے سامنے تباہ کیا برباد کیا غارت کیا پھر ایمان لانا چاہتا تھا اور ایمان لانے کا اقرار بھی کیا آمن تو برب بھی موسا لیکن اللہ نے منو اسرائیل کی مدد فرمائی اللہ نے حضرت موسا علیہ سلا والسلام کو جیت سے فتح سے ہم کنار کیا ایسے موسا اور ایسی قوم آپ پر ہم پر تو من سلوا نہیں آیا نا آسمان سے جنت کا دسترخوان تو نہیں آیا پتھر سے چشمے تو نہیں نکلے اور ہمارا دشمن سمندر میں ہو کر تلا برباد تو نہیں ہوا وہ وہ نعمتیں دی لیکن موسا علیہ سلاد والسلام سلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے رب کائنات آپ کے بڑے احسانات نوازش مہربانیاں ہیں کیا میری امت سے میری قوم سے بڑھ کر بھی کوئی امت آنے والی ہے کوئی قوم ہے سالیہ سلاد والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا میں سب سے آخر میں ایک پیغمبر کو بھیجوں گا ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو قوم ہے اور ان کی جو امت ہے وہ افضل العمم ہے وہ خیر العمم ہے وہ خیر امت ہے اللہ اکبر من و سلوا ہمیں قوم کو دیا پتھر سے چشمے نکالے سمندر میں راستہ بنایا ہمارے سامنے فرون کو غرق کیا شان کلیمی مجھے عنایت کی توریس کی تختی ہمیں عنایت کی اس سے بڑی قوم علیہ السلام کے منہ میں پانی آیا فرمانے لگے اللہ یہ قوم مجھے دے دے نہ ہم نہیں دیں گے ہم اپنے محبوب کو دیں گے ہم اپنے چہیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو اتنا تو کیجئے گا کہ کم سے کم اس قوم کا ہمیں دیدار کرا دیجیے مسلمان تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کہ پیغمبروں نے تجھے دیکھنے کی خواہش کی پیغمبروں نے دعائیں کی ہماری نبوت لے لیجئے رسالت لے لیجئے کتابیں لے لیجئے اور آقا کے غلاموں میں منا دیجئے تو امت وسط بن کر آیا تھا تو خیر امت بن کر آیا تھا تو روزی بانٹنے والا بن کر آیا تھا تو ہادی بن کر آیا تھا تو نبی کا نائب اور نبی کا خلیفہ بن کر آیا تھا قیامت میں دنیا میں سب سے آخر میں آیا اور جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا جنت کی ایک سو بیس صفوں کے اندر تمام پیغمبروں کی چالیس سفے ہوگی اور اسی سفے تیری اور میری اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی اور کئی پیغمبر ایسے ہوں گے کہ ان کی قوم پیغمبر کو دھتکار دی ہوگی لیکن اس امت کے اپرادھ اس پیغمبر کے حق میں گواہی دیں گے یہ مقام ہے ہر حدیث کی کتاب کے اندر اس امت کے فضائل لکھے ہوئے ہیں کلام پاک کی آیتوں کے اندر اس امت کے فضائل لکھے ہوئے ہیں اس امت کے سہتے کی فضیلت ہے اس امت کے دعا کی فضیلت ہے اس امت کے درود کی فضیلت ہے یہ امت وہ ہے کہ درود پڑتی ہے فرشتوں جیسی معصوم نورانی مخلو اس درود کو لے جا کر آقا کے دربار میں پیش کرتی ہے یہ امت وہ ہے کہ دعائیں کرتی ہے تو یہ ستر ہزار فرشتے عرض سے اتر کر اس امت کے گنہگار کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہ امت وہ ہے کہ اللہ کے لیے رضا کے لیے جب روزہ رکھتی ہے تو اس کے منہ کی بدبو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے مجھ کو امبر سے زیادہ پسندیدہ ہے یہ امت وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے آخری درجے کے گنہگار اگر اخلاص کے ساتھ ایک سجدہ کرے فرمایا کہ میرے جمرہی جو سوالات پیغمبروں کے پاس وہی لے کر جاتا تھا کتاب لے کر جاتا تھا اور اس نے ستر ہزار سال تک جو سجدہ کیا اس امت کا ادنا کسی ولی کا سجدہ نہیں کسی محدث کا سجدہ نہیں کسی قطب کا سجدہ نہیں اور کسی جو ہے امام کا سجدہ نہیں کسی شہید کا سجدہ نہیں ایک شرابی ایک کبابی ایک زانی ایک بدکار ایک گنہدار ایک فاسق اگر توبہ کر کر اللہ کے دربار میں ایک سجدے میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری عزت اور جلالت کی قسم کہ جب رہی تیرے ستر ہزار سال کے سجدے کے مقابلے میں یہ سجدہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے امت کے نوجوان تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے میری ماں میری بہن امت کے افراد آقا کے غلاموں ہو تمہارا مقام ایسا ویسا نہیں ہے تم خیر امت ہو تمہارا سجدہ اللہ کے یہاں قیمتی ہے آج کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کے ہر چپے میں تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے لبنان دیکھ لو سوڈان دیکھ لو بوسینیا دیکھ لو فلسطین دیکھ لو عراق دیکھ لو افغانستان دیکھ لو دیکھ لو دنیا کے چپے چپے کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے میرے رب کی قسم ایک یہودی کتے کی عزت یہودیوں کے پاس ہے ایک عیسائیوں کے پاس ان کے پاس تو سمر کی قیمت ہے آج مسلمان کو نوکری نہیں ملتی آج مسلمان کو الیکشن کے اندر ووٹ نہیں ملتا سیٹ نہیں ملتی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی نہیں ملتی بلکہ بڑے شہروں کے اندر میٹرو سٹیز کے اندر یہ معاملہ ہے کہ کافر مسلمان کو دکان کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں کافر مسلمانوں کو مکان دینے کے لیے تیار نہیں جو جانوروں کا پیشہ پوتر سمجھ کر پیا کرتا تھا جو اپنے ہاتھوں کے ہوئے بتوں کی پوجا کر کر جو اللہ کی نگاہ سے گر گیا جو فرشتوں کی نگاہ سے گر گیا کیا مسلمان تو آج اتنا گر گیا کہ اللہ کی نگاہ سے گرا ہوا سور کھانے والا کتا کھانے والا شراب پینے والا جس کے یہاں ماں اور بیٹیوں کی اور بہنوں کی کوئی تمیز نہیں کبھی اس کو بیٹی بنا کر کبھی اس کو بیوی بنا کر کبھی اس کو لور بنا کر وہ اپنے بستروں کے اندر گرم کیا کرتا تھا اپنی خواہش کی آگ بجایا کرتا تھا آج اس کی نگاہ پہ تو گر گیا آج اس کی نگاہوں سے تو گر گیا وہ تجھے عزت دینے کے لیے تیار نہیں آج تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو سلوٹ مارتا ہے کسی کو رام رام کرتا ہے ہے کسی کو گڈ مارننگ کرتا ہے کسی کو گڈ نائٹ کرتا ہے مسلمان پھر یہ اوقات کیسے ہو گئی تیرا یہ مقام کیسے ہو گیا تو جانتا ہے کہ ہمارے آبا اجداد کے پیٹ پر پتھر ضرور بندے ہوئے تھے تو جانتا ہے کہ غربت آئی تھی اجلاس آیا تھا بھوک مری آئی تھی تو جانتا ہے کہ ہمیں شیب ابھی تعلیم کے اندر ڈال دیا گیا ہم نے چمڑے کو پانی میں بھگو کر کھایا تو جانتا ہے کہ ہمیں جو ہے تاریخ کی سرزمین کے اندر لہو لہان کر دیا گیا تو جانتا ہے کہ ہمارے راستوں کے اندر کیچڑ کو ڈالا گیا شاعر کہا گیا کاہن کہا گیا مجنون کہا گیا ہمیں اپنے شہروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو جانتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے معذم کو ہمارے بڑے حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اندر کھینچا گیا اور انہیں گھسیٹا گیا ان کے سینے پر چٹان کو رکھا گیا تو جانتا ہے کہ ماؤں کی گود کے اندر بچوں کا قتل عام کیا گیا تو جانتا ہے کہ بیویوں کو ان کے شوہروں کے سامنے ان کو بیوگی کا تاج پہنایا گیا اولاد کو ان کے سروں پر یتیمی کا تاج پہنایا گیا یہ سب کچھ مرحلے ہم نے دیکھے ہم نے روم کو دیکھا ہم نے کیسر کو دیکھا ہم نے کسرا کو دیکھا ہم نے تاتاری فتنے کو دیکھا ہم نے عبداللہ ابن سبا کو دیکھا ہم نے عبداللہ ابن سبا اتنے سلول کو دیکھا ہم نے ابو جہل کو دیکھا ہم نے ابا کو دیکھا ہم نے شیبا کو دیکھا ہم نے منافقین کو دیکھا ہم نے مشرقین کو دیکھا لیکن مسلمان میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہر ہم نے حالات کو سہے لیکن ہم کبھی اتنے زلیل نہیں تھے جتنے آج ہم ہیں ابو جہل کے تانوں کو ہم نے سنا ابو لہب کی گالیوں کو ہم نے سنا ادوا اور شیبے کی تالوں کو ہم نے سنا ہم نے بھوک پری کی زندگی گزاری تین تین مہینے میری اور آپ کی امی اجان عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا لیکن ایک مثال تو نہیں بتا سکتا ایک مثال نہیں بتا سکتا کہ کسی صحابی نے کسی کافر کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو کمپرومائز کیا ہو معاہدہ کیا ہو جھکا ہو اور اپنی نرمی کو بتائی ہو ان کے سامنے زلیل ہوا ہو ان کے سامنے رسوا ہوا ہو شہادت کو نوش کرنا ہم نے فخر سمجھا ہم نے ماد اور مووش کو جنم دیا ہم نے خالد ابن ولید کو جنم دیا ہم نے عمر فاروق کو جنم دیا ہم نے صدیق کو جنم دیا ہم نے عثمان باحیا کو جنم دیا ہم نے علی حیدر کرار کو جنم تو دیا لیکن ایک مثال نہیں بتا سکتا کہ کبھی ہم نے ان کے سامنے جا کر بھیک مانگی ہو آج مسجد ہماری گئی یہ مکہ مسجد کیا ہے حیدرآباد کی یا اجمیر درگاہ میں کون آرام کر رہا ہے یہ کون مالیگاؤں کی مسجد یہ کون سی مسجد ہے مالیگاؤں کی کون سا بت رکھا ہوا ہے یہ دلی کی جامع مسجد یہ کون سے گھومنے پھرنے اور پکنک اسپاٹ ہے مسجد ہماری درگاہ ہمارا مدارس ہمارے ہم ان مسجدوں کا اتنا احترام اور احترام کرتے ہیں کہ ہم اپنے چپل کو مسجد میں نہیں لے جاتے ان درگاہوں کا درگاہوں کے ماننے والے اتنا اکرام اور احترام کرتے ہیں کہ درگاہ کی طرف فیٹ نہیں کرتے جو قوم مسجد کو کابے کی بیٹی سمجھتی ہو اور جو قوم درگاہوں کو یہ سمجھتی ہو کہ جنت کے انوار و برکات وہاں پر نازی ہوتے ہیں کیا اس قوم کا زلیل اس قوم کا حرامی کتا وہاں پر بمباری کر سکتا ہے کون ہے یہ کرنے والا کون ہے یہ بدماشی کرنے والا یہ دہشت کو پھیلانے والا مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی پھر اس کے بعد نوجوانوں کو ہمارے گرفتار کیا گیا کرنٹ کے جھٹکے اتنے دیے خون کا پیشاب نکلا پاخانے کی جگہ کے اندر اتنا مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا کہ خونی دست ہونے لگے کہ جب تک تم رام رام نہیں کہو گے اور اپنے دہشت گرد ہونے کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک نہیں چھوڑو گے مسلمان کیا تم پٹنے کے لیے آیا کافروں کے ہاتھ مسلمان اللہ کے لیے بتا تو جیلوں میں سنڈے کے لیے آیا تو مسلمان یہ بتا حالت حمل میں فاطمہ نام کی عائشہ نام کی اور سمیا نام کی خاتون کے پیٹ کو شور سے چیرا جائے اور اس کے حمل کو اس ماں کے سامنے ہوا کے اندر اچھالا جائے اور ترشول کے اندر اس حمل کو چبا کر پھر اس تڑپتی ماں کے سامنے آگ کے حوالے کیا جائے مسلمان کیا اس لیے آیا کہ بوسینیا کی بارہ اور تیرہ سالہ وہ بچیاں جنہوں نے جوانی کی دہلیز کے اندر ابھی بھی قدم رکھا وہ یہودی کتے وہ عیسائی جن کو سرزمین عرب سے کتوں کے ساتھ سوروں کے ساتھ نکال دیا گیا اخرج الہودا من نصارہ من جزیرت العرب وہ یہودی کتے جن کو دنیا کا ہر بڑ مسلمان عورت بڑا چھوٹا عربی شادی عربی ادبی امام مقتدی سب پڑھتے ہیں غیر المقوب علیہم ولیم اے اللہ ان کمینوں کے راستے پر نہ چلانا ان گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا وہ یہودی کہ جن کو میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے وباؤ من اللہ کہ ہمیشہ کی ہمیشہ کی فٹکار ان پر ہے وہ یہودی کتے کی تفصیل بنے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کو زلیل بندر بنا دیا وہ یہودی اور عیسائی کتے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے رنگا نبی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور نبی کے قاتل آج آج ہماری ماں اور بہنوں کے لوٹے تیرہ چودہ سال کی بچوں کے پیٹ کے اندر یہ یہودی سے اور عیسائی سے قرار پا کر ان کو جیل کے اندر رکھا جائے اور اعلان کیا جائے میڈیا کے ذریعے سے اور یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی کوپ سے ہم یہودی نسل کو بڑھائیں گے مسلمان کبھی بتا تو اتنا ذلیل ہوا تھا مجھے اللہ کے لیے بتا اتنا شرمندہ ہوا تھا اے زمین اگر تم کہہ سکتی ہے تو کہنا اے آسمان تو گواہ ہے اے فرشتے تو گواہ ہے کہ ہم اتنا ذلیل نہیں تھے اتنے ہم بے عزت والے نہیں تھے کاکاریوں نے ظلم کیا انگریزوں نے ظلم کیا یہودیوں نے ظلم کیا منافقوں نے ظلم کیا لیکن عزت کے ریسے فرق سے اڑتے ہوئے نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا آسمان کے فرشتے دیکھ کر آج بھی حسرت سے کہتے ہوں گے اے امت محمدیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری جوانیوں کو کیا ہو گیا ہے تمہاری قیمت کو ہم نے کس کا کیا بگاڑا کیا بگاڑا اس سرزمین کے اندر آٹھ سو سال تک ہمارے حکمران مسلم بادشاہ حکومت کرتے رہے اس آٹھ سو سال کے اندر ایک ہم نے کرپشن نہیں کیا ایک گھٹالا ہم نے نہیں کیا ایک ہم نے غریب کا حق اور یتیم کا حق نہیں مارا ہم نے ایک مندر کو نقصان نہیں پہنچایا ہم نے ایک چرچ کو ہم نے ایک گرودوارے کو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا ہم نے غیروں کی ایک مذہبی کتاب کو آگ نہیں لگائی ہم نے غیروں کی دیویوں اور دیوتاؤں کی ہم نے آٹھ سو سال کے اندر ہم نے ایک مرتبہ توہین نہیں کی ہم کیوں کریں گے ہمارا قرآن حکم دیتا ہے ولا تصف الدینہ اللہ ددینہ یہ تو اون فی سکھ اللہ علم کہ تم غیر اللہ کے پجاریوں کو ان کے معبودان باطلا کا تانا نہ دو ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں ہم نے اس ملک کے لیے کیا وفاداریاں نہیں کی ہم نے جان دیا ہم نے مال دیا ہم نے دولت دی ہندوستان کی تحریک آزادی سے ایک سو سال پہلے تک تنے تنہا کافروں کے بغیر مشرقوں کے بغیر اور بنا وطن متن کے بغیر تن تنہا ایک سو سال تک ہم اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے دلی سے لے کر میرٹ تک اگر کسی درخت کو کہنے کی ہمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اگر اسے بولنے کی طاقت دے گا وہ کہے گا ایک ایک درخت پر ہمارے ایک ایک بزرگ کی لاش لٹکی ہوئی تھی شاملی کا میدان تباہ ہے کہ خنزیر کے کھال کے اندر ہمارے اکابرین کو ڈال کر ان کی ماؤں کے سامنے ان کی اولاد کے سامنے ان کے بچوں کے سامنے ان کے بیویوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھی ان حرامی انگریزیوں نے ان خنزیر کے کھالوں میں ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین کو آپ کے حوالے کیا تھا یہ توپ کے دہانے اگر بول سکتے ہیں تو بولیں گے کہ ان توپوں کے دہانوں کے اندر کتنے ہمارے اکابرین کو گولے اور بارود کے ساتھ رکھ کر ان کے پرت سے ہوا کے اندر اڑائے گئے اس ملک کی وفاداری میں ہم نے کیا کمی کی کیوں ہماری مسجدوں کے دشمن ہماری داڑھی کے دشمن ہمارے مدرسوں کے دشمن ہمارے امامے کے دشمن کبھی کلام پاک کے اور آپ کے پٹاخے بنا کر میرٹ کی گلیوں کے اندر دیپاولی کے موقع پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور راکٹ نکالے جاتے ہیں کبھی جیلوں کے اندر ابھی کل پرسوں پچھلے ہفتے حیدرآباد کی جیل کے اندر بائیس قیدی سماج کے لیے عدالت گئے ہوئے تھے اور جب آنے تک دیکھا مسلح کو بکھار دیا گیا کلام پاک کے اوراق کو پھاڑ کر منتشر کر دیا گیا تصویر کے دانوں کو توڑ دیا گیا کیا بگاڑا ہم نے ہم تو کش دل ہو چکے ہیں ارے کمینوں بے وقوف ہو ہم تمہیں دہشت تم ہمیں دہشت گرد ہو ہم تو کچھ دل لکھم میں تم نے ہمارے اللہ کا نام ماشاء اللہ سبحان اللہ تم نے اپنے دانوں میں لیا ہم ہجڑے ہیں کہ ہم نے جان نہیں دی جو روح کے غلام ہیں ہم دنیا کے کتے ہیں تمہاری رنڈیاں شرمگا اچھال کر سینا اچھال کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتی رہی میرے اللہ کا نام رنڈیاں لے کر میرے اللہ کے نام کو رسوا کیا ہم ہجڑے ہیں تم ہجڑوں کو کر کہتے ہو تم نے قرآن کی توہین کی ہم خاموش بیٹھے ہم ہجڑے ہیں بزدل ہیں ایک نمبر کے نکم میں ہے اور تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو ابھی کل کا واقعہ مراد آباد کے اندر یقم ربی الاول کے بعد وہاں کے علماء نے بارہ راتوں کے اندر یہ مناسب سمجھا کہ عوام خرافات کے اندر مبتلا ہونے کے بجائے بارہ راتوں میں نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کس بار بیان کی جائے اب یہ کافروں کو کب بھاتا تھا کافروں نے یہ کیا پیر کے اندر جو چڑھاوے پہنے جاتے ہیں چپل اس کے اندر کلام پاک کو تحریر کر کر یہ کل پرسوں کا دو دن پہلے کا واقعہ کہ جن مسجدوں کے اندر سیرت کے پروگرام منعقد ہونے والے تھے چڑھاؤں پر جوتوں پر قرآن کو لکھ کر اللہ کے گھر کے اندر پھینک کر ہمارے جذبات کو ہماری مردانیت کو ہماری غیرت کو ہمارے ایمان کو للکارا کبھی نو ہم مسجد کو تم دہشت گرد کہتے ہو ہم خاموش بیٹھ گئے ہم تو ڈی ایس پی کے پاس کمشنر کے پاس بھی کمشنر صاحب ہماری بیٹی کو بچا لو کمشنر صاحب ہماری جوڑوں کو بچا لو ہمارے قرآن کو بچا لو دنیا کے اسلام کے دروازے کے چوکی دار کابے کے محافظ کعبے کے پاس باندھ امت کا نگہ کل امت کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ ہٹتا تھا دنیا کے کسی کونے میں اس کی آبرو لٹتی تھی تو اس کے سر پر چادر ڈالنے کے لیے جاتا تھا اگر کسی کے گھر کے اندر ڈاکہ پڑتا تھا اس کے گھر کے اندر اس کے ظلم کی تلافی کرانے کے لیے مظلوم کی حمایت کے لیے کل تیری آواز اٹھتی تھی اللہ کے قرآن کی توہین ہو رہی ہے آج کلام پاک کے اور آپ کو پٹاخہ بنا کر کبھی کلام پاک کو ریاض اللہ ٹیشو پیپر بنا کر کبھی کلام پاک مسلم قیدیوں کے سامنے بندوق سے نشانہ بنا کر برف سے اڑائے جا رہے ہیں مسلمان آخر تو کس لیے ہے کیا ہو گیا تیری نیئرت کو کیا ہو گیا تیری حمیت کو کب تک مکتب فکر کے جھگڑوں کے اندر مبتلا رہے گا مسلک کا پجاری رہے گا جماعت کا پجاری رہے گا اور کب تک اپنی چار دیواری چار عید کی مسجد بنا کر اس کا تو موتقف رہے گا نکل نکل تو دیکھ کہ دنیا کا دشمن ہمارے ساتھ میرے آقا کے ساتھ اللہ کے قرآن کے ساتھ نبی کی سنتوں کے ساتھ کیا کھلواڑا کر رہا ہے آپ کی مسجد میں یہ مدینہ مسجد ہے پتا بھی نہیں کہ ہماری عزت پر ہمارے ایمان پر کس طریقے سے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے ابھی ہم آئے سفر سے عشاء کی نماز کے لیے اب مسجد کی جو شطرنجیاں ہیں اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے مدینہ مسجد اب سفے بھرے گی تو جو پیر سور کا پاخانہ لگتا ہے جس میں کتے کا پاخانہ لگتا ہے اب سفید بھرے گی اب وہاں ایک آدمی کھڑا ہوگا تو اب اس کا پیر مدینے کا نام اس کے پیر کے نیچے آئے گا مسجد کا نام اس کے پیر کے نیچے آئے گا اور مسلمان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں میرے محبوب کے شہر کے نام کا مذاق کیا جا رہا ہے یا بنی خزوزین خزو ان کل مسجد مسجد کا لفظ کلام پاک میں ہے مسجد کا لفظ حدیث کے اندر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اب لکھا ہوا ہے مدینہ مسجد اب ایک داڑھی مڈا ایک سوت خور ایک حرام خور نمازی آتا ہے اور وہ قرآن کا ہر جو مسجد کے نام کا وہاں پر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیروں تلے اس کے گڑگے کے نیچے وہ مسجد کا لفظ آ رہا ہے وہ مدینے کا لفظ آ رہا ہے ہمارے مسجدوں کے اندر اللہ کے گھر کے اندر ہمارے اللہ کے قرآن کی جو ہے حفاظت نہیں ہے اللہ کے نام کی حفاظت نہیں ہے مکے کے نام کی حفاظت نہیں ہے مدینے طیبہ کے نام کی حفاظت نہیں ہے مسلح بنائے اس کے اندر کعبہ کی تصویر ہے کسی میں بیت المقدس کی تصویر ہے اور کسی میں نبی کے روزے کی تصویر ہے اب کیا ہے آدمی جب سجدے کو جائے گا تو گھٹنے کہاں رکھے گا گھٹنے رکھے گا مدینہ طیبہ کے روزے پر رکھے گا گھٹنا کہاں رکھے گا کعبے کے دروازے پر رکھے گا گھٹنا کہاں رکھے گا بیت المقدس پر رکھے گا اب یہ سمجھ رہا کہ صاحب نماز پڑھنے کی چیز ہے عزت کی چیز ہے علماء نے لکھا کہ مسلح سادہ ہونا چاہیے آج مسلمان اتنا شور نہیں کہ جو چیز عبادت کی ہے اس عبادت کے راستے سے یہودی کتا ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے کچھ لوگ آپ ان کو رنگ کرو لبئی اللہ لبئی ابھی بچ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میں بہت بڑا ولی کیوں کسی رنڈی کا گانا میں نے رنگ ٹون نہیں رکھا میں نے میوزک نہیں رکھا ایک صاحب رکھے ہیں مکرمہ کی اذان کو رکھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ رنگ کرو کس کس راستے سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ کمینہ اب اس نے جس کی داڑھی نہیں وہ تو منی کا اور شیلا کا گانا رکھا ہوا ہے حرام زیادہ اس کی ماں اور اس کی بہن کی آبرو رو لٹ رہی ہوگی اور یہ اپنے فون کے اندر گندی گندی تصویریں دیکھ رہا ہوگا اپنے فون کے اندر گندے گندے رنگ ٹون رکھا ہوا ہوگا جو داڑھی منڈا کتا ہے حرام زادہ نبی کا دشمن نبی کے چہرے پر تھوکنے والا میرا یقین ہے کہ قیامت کے دن اسے نبی کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا قیامت کے دن اسے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا خبر کے اندر جب تین سوال ہوں صفی کم کون آدمی کو جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا آخا اتنے رحمت والے روایت میں آتا ہے کہ آخا قبر میں اپنی شبی دکھا کر کہیں گے میری امتی میرے غلام کہہ دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں لیکن داڑھی مڈے کے قبر میں آخا نہیں آئیں گے کتنا بڑا یہ نبی کا دشمن ہے کمینہ نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا جب تو قبر میں جائے گا جب تو میدان میں جائے گا تب پتا لگے گا کہ فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے اور زانیوں کے چہرے اپنانے میں اولیاء کے چہرے اپنانے میں اور نبی کی صورت بنانے کے اندر فرق کیا ہے یہ دنیا میں یہ تو شیلا اور منی کے وہ رکھے گا ریم اور جو داڑھی رکھا جس کا چلا لگا جس کا وقت محتویم صاحب کے پاس امام اور خطیب کے پاس لگتا ہے لبئی اللہ ملک کیا دیندار اذان رکھ دیا سدیس کی خراط رکھ دی عبد الواسط کی کاط رکھ دی یہ دیندار ہے علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کے نام کی توہین ہے کیسے بھائی بڑی چیز چھوٹے مقصد کے لیے استعمال کی جائے ایک آدمی امریکہ ملازمت کے لیے گیا تھا دس سال پندرہ سال شراب کے برتن دھوئے گورے انگریزوں کے کتوں کے شیمپو ڈالا اور ان کے ٹوائلٹ کو صاف کیا آیا اپنے ملک میں اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر موبائل کا رواج ہے تو اس نے ایک ستر پر پانچ ہزار کا سوا لاکھ کا موبائل خریدا اب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی موبائل تو نے کیوں خریدا تو اس نے کہا کہ میں اس میں الارم رکھتا ہوں تو ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے سوا لاکھ کا موبائل پچہتر ہزار کا موبائل الارم کے لیے وہ تو بیس پچیس روپے کے بعد سے یہ کام نکل جاتا ہے تو بڑی چیز اگر چھوٹے مقصد کے لیے ہو تو وہ استعمال کرنے والا بے وقوف ہے میں آپ کو موبائل میں آپ کے نمبر کا رنگ کرتا ہوں تو یہ اطلاع ہے کہ آپ کو اٹھانا ہے موبائل آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے یہ چھوٹا مقصد ہے اس چھوٹے مقصد کے لیے اذان کو استعمال کرنا اس چھوٹے مقصد کے لیے لبئی اللہ لبیک لبئی کو استعمال کرنا اس چھوٹے مقصد کے لیے کلام پاک کی آیتوں کو استعمال کرنا اس چھوٹے مقصد کے لیے کاری عبد الباسد اور سدیش کی خراب کو استعمال کرنا یہ اللہ کے نام کی توہین اور قرآن کی توہین ہے سمجھ میں نہیں آتا اب سمجھ کالنگ بل مارے سلام علیکم سلام علیکم کالنگ بل میں آ رہا ہے کالنگ بل کے اندر اللہ اور بڑا آ رہا یہ خوش ہے کہ میرے گھر میں میوزک نہیں بج رہا ہے السلام علیکم بج رہا ہے لیکن چھوٹے مقصد کے لیے اسلام کا شیار جو حضرت مولانا نے سلام کے بارے میں حدیث کی اہمیت بتائی اس کو استعمال کرنا یہ سلام کی توہین ہے اس نے لباس کو چھینا ہی اس نے چہرے کو چھینا ہی اس نے سورت کو چھینا ہی یہودی کتے نے ہماری سیرت کو چھینا ہی ہماری عورتوں کے لباس کو ہمارے کلچر کو ہمارے آداب کو ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو ہمارے بڑوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو ہمارے بالوں سے لے کر تلوے تک ایک ایک چیز کو چھینا ہی لیکن ہمارے دین کو بھی دین کے نام سے وہ چھین رہا ہے موبائل کے اندر یہ رنگ ٹون ہے اور یہ طبقہ جو موبائل کے اندر گانوں کو استعمال کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اگر صحیح مانو کے اندر کوئی ایک مسلمان کے نطفے سے پیدا ہو کر پکا سچا مسلمان خدا کا خوف ہے جنت کا طالب ہے اور جہنم سے ڈرنے والا ہے عذاب قبر سے خوف کھانے والا ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کرنے والا ہے تو آپ کے شہر کے قاضی کے پاس جا کر تجدید ایمان وہ کرے گا کیا آپ جانتے ہیں یہ یہودی عیسائی یہ اسلام مسلمان دشمن کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے ایمان کو اسلام کی روح کو ختم کر رہے ہیں پہلے ختم کرنے کے لیے بدر کو بپا کرنا تھا ہنین کو بپا کرنا تھا پہلے قتل کرنے کے لیے ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے شیب ابھی طالب کے مرحلے سے گزرنا تھا طائف کے مرحلے سے گزرنا تھا اور اولاد کو یقین کرنا تھا اور بیویوں کو بیوہ کرنا تھا اب کچھ نہیں گھر بیٹھے ریموٹ دبا کر وہ یہودی کتا امریکہ میں بیٹھ کر وہ عیسائی کتا برطانیہ کے اندر بیٹھ کر ہمارے ایمان کو چھین رہا ہے پل بھر میں اور یہ بات جھوٹی ہو منہ مانگا مسل کی لڑائی مکتب فکر کا جھگڑا لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کو مضبوط بناؤ میں کہہ رہا ہوں آخا کے پکے کے بنو آخا کے سچے غلام بنو دنیا کی پوجا چھوڑو دیکھو مسئلہ ہے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کا مطلب نماز چھوڑتا ہے گنہگار ہے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے گنہگار ہے اگر کوئی زکات چھوڑتا ہے گنہگار ہے کافر تو نہیں ہوتا نا بھائی اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑی زہر میں آ کر پڑھنے لگا تو ہم اس کو کہیں دھیڑ کا بچہ نہیں کہیں گے نا اور مشرق نہیں ہو جاتا وہ گنہگار ہے قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا ہم کہیں گے گنہ گار ہے لیکن عقائد کا معاملہ اتنا نازک اور حساس معاملہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا اگر کوئی قرآن کی توہین کرے گا اگر کوئی نبی کی توہین کرے گا اگر کوئی اولیاء اللہ کی توہین کرے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے محتمیم صاحب پوچھئے وہ فاسق نہیں ہوگا وہ کافر ہو جائے گا کسی کی عمر ستر سال ہے پچاس سال نماز نہیں پڑھیا اب بیس سال باقی ہیں توبہ کر لیا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے قضا نماز پڑھ لے گا پچھلے سالوں کی زکات نہیں دی کہیں گے تو گار ہوا زکات دے لے پچھلے سالوں کے روزے نہیں رکھے فاسق ہوا لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ دو ہے اللہ مرد بانا ہے اللہ بیکو ہے اللہ کو طاقت نہیں ہے الحاظ بلّہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی خزا بھی نہیں ہے نماز کی خزا ہے روزے کی خزا ہے تلاوت کی خزا ہے زکات کی خزا ہے حج کی خزا ہے اعمال کی خزا ہے لیکن اللہ کو کوئی گالی دے اس کی کوئی نہیں تلافی نہیں سرے سے ایمان ایک پل کے اندر نکل جاتا ہے اسی لیے کلام پاک میں اللہ نے پروایا یا یو اللہ آمنو لا تقولوا و وقولوا انظرنا یہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہینا ہمارا چرواہا ہمارے بکریوں کو چرانے والا کہتے تھے تو عقیدے میں جھول نہیں ہونا چاہیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے کہا تقول راہینا وہ لفظ جو دو مانے والا ہو وہ لفظ استعمال نہ کرو انظرنا یہ کلام پاک کی آیت ہے وہ انظرنا اور کلام پاک کا چھبیس مقبارہ سورہ حجرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقدم بین ید اللہ و رسولی وط اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے عمل کو حبت کر دے گا ضائع کر دے گا اگر نبی کی شان میں تم نے گستاخی کی اگر تم نے نبی کی توہین کی آداب بتائے گئے کہ نبی کو کب بلایا جائے کیسے بلایا جائے نبی کی مجلس میں بیٹھے کیسے بیٹھے بات کرے کیسے کرے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بات کیا کرتے تھے تو سمندر کے سینوں کے اندر شگاف پڑ جیا پڑ جایا کرتا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب پہاڑ پر چڑھا کرتے تھے پہاڑ جو ہے حرکت کے اندر آ جایا کرتا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اشارہ کرتے تھے بادلوں کے اندر تو بادل برس جایا کرتے تھے یہی عمر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آقا کو بار بار پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے اے عمر آپ نے کیا کہا ذرا اونچا کہو نا ذرا اونچا کہو نا یہ ادب ہے آقا کا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں یہ لچک ہے عقیدے میں اب دیکھو کافروں نے کیا کیا اب اگر کوئی غیر اللہ کا نام عزمت کے ساتھ رام کا نام لے لکشمن کا نام لے سیتا کا نام لے گانوں کے اندر بھر دیے ہے رام ہے رام اب مسلمان نے اسے رنگ ٹون بنایا مسلمان شادی میں بجاتا ہے مسلمان اس کو گاتا پھرتا ہے مسلمان اب جب کار میں جاتا ہے تو بچتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب گانا بچتا ہے تو شیطان اس کے پاخانے کی جگہ میں انگلی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی گانے کو گنگنا ہے رام ہے رام وہ جو ہے وہ لفظ آتے ہیں تو یہ بھی کہتا ہے عظمت کے ساتھ کہا علماء نے کہا کہ ایمان اس کا نکل گیا یہ کافر اور دھیڑ و چمار ہو گیا خدا کی توہین اس نے کی اے دنیا بنانے والے کاہے کو دنیا بنائی یہ گانے کے بول اللہ کو پوچھ رہا ہے بندہ تو تیرے باپ کو پوچھنا کہ تو مجھے کئی کو پیدا کرے کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کو کہہ رہا تھا کو دنیا بنائی تیرے من میں کیا سواری یہ دارالعلوم کراچی جامعہ بنڈوریا میں اس سوال کو کیا گیا اور ان گانوں کو کوٹ کر کر لکھا گیا اب تو گانے ایسے کم ہیں کہ جن گانوں کے اندر کفریہ کلمات کم ہیں میں تجھے سنم بنا کر پوجوں گا سنم کے مانے کیا بت کے وہ کتیا وہ لیلا جو پاخانہ رکھتی ہے پیشاب رکھتی ہے گندا خون رکھتی ہے وہ اسے کہتا ہے حرام زیادہ میں تجھے سنم بنا کر پوجوں گا پوچھو علماء سے کہ اگر خدا کی عبادت کے مقابلے میں اس کتیا کو سنم بنا کر پوجے گا تو اس کا ایمان باقی رہے گا اب ایمان نہیں رہا ایمان کے بغیر پاسپورٹ کے بغیر حج کو جائیں گے آپ پاسپورٹ کے بغیر امریکہ جائیں گے برطانیہ جائیں گے جب پاسپورٹ ہی نہیں تو شیطان نے کہا حج پر حج کر لے میرے باپ پر کیا جانے کا عمرے پر عمرہ کر لے مسجد کا متولی بن جا مسجد کا چودھری بن جا یتیم خانے کو زمین لکھ کر دے دے میرے باپ کا کیا جانے کا بغیر پاسپورٹ کے تو ویزا اسٹام کر رہا ہے وہ قیامت تک نہیں ہونے کا تجھے علم نہیں تیرے باپ شیطان کو علم ہے کہ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہے جب یہ دانے ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری امت کے نوجوان اپنی زبان سے یہ بول بولیں گے فوراً رام کا نام ہے لکشمن کا نام ہے سیتا کا نام ہے سرم بنا کر پوجنے کا نام ہے چاہنے کا نام ہے اور گلی کے چکر لگانے کا نام ہے اللہ کی توہین ہے اور رنڈی شرنگا کو اچھال کر سبحان اللہ سبحان اللہ کے بول بولتی ہے اور مسلمان اس کو نقل کرتا ہے اللہ کی قسم ایمان چلا گیا اب جب تک تجدید ایمان نہیں کرے گا توبہ نہیں کرے گا اب حج کرتا رہے اسی لیے اب حج کرنا عمرہ کرنا پہلے کے مقابلے میں آسان پہلے کون کی کہاں کی ایک ایک جاتا تھا ہر دوسرے تیسرے گھر میں شیطان کیوں خاموش رہتا شیطان دیکھ کر خاموش کیوں ہے شیطان جانتا ہے مسئلہ وہ فقی بھی ہے وہ مفتی بھی ہے وہ محدث بھی ہے وہ صوفی بھی ہے وہ مفسر بھی ہے وہ جانتا ہے کہ ایمان کے بغیر جب یہ احرام پہن کر جائے گا جوتیاں کھا کر آئے گا حدیث میں آقا نے فرمایا کہ بغیر ایمان کے یا حرام کے مال کے ساتھ جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لالت بیک بلا سات کمی نے سنگا کا مال کھا کر سوت کا مال کھا کر رشوت کا مال کھا کر حرام کا مال کھا کر مسجد کا مال چرا کر ادارے کا مال چرا کر باپ کے مرنے کے بعد وراثت کو تقسیم کیے بغیر بہن نے جب پوچھا اس مماری بہن کو کہہ دیا اجی میرے باپ نے شادی کے اندر تمہیں جوڑے میں دے دیا تھا اجی میرے باپ نے شادی میں اتنا خرچ کر دیا تھا تجھے دکان نہیں ملے گا مکان نہیں ملے گا یہ کون سی فقہ میں لکھا ہوا ہے یہ کون سی کلام پاک کے آیت کا ترجمہ ہے یہ کون سے حدیث کا ترجمہ ہے کہ باپ نے بیٹی کی شادی میں دے دیا تو باپ کے مرنے مرنے کے بعد بیٹی کو حصہ نہیں ملتا اتنی بڑی داڑھی پھر ان کو بھی داڑھی تھی ابو جہل کو بھی داڑھی تھی عبداللہ ابن عبید ابن سلول کو بھی داڑھی بہنوں کا حق مار کر کھا کر وراثت کا حق مار کر کھا کر چندہ کھا کر اوقاف کا مال کھا کر حرام کا مال کھا کر عمرے پر عمرے سستے ہو گئے تیس ہزار پچیس ہزار کو جاؤ مرو دنیا کو ہندوستان کو گندا کر دیتے اللہ کے کعبے کو گندا کرو صفا مروا کو گندا کرو مستلفہ کو بنا کو گندا کرو شیطان نے فری کر دیا جاؤ مرو میرے باپ کا کیا جانے کا جب ایمان نہیں اور حرام کے مال سے سنگا کے مال سے جب تمہاری عورتیں غیروں کے سامنے جا کر سلوٹ مار رہی ہیں جب تمہاری عورتیں شوہر جس کو آخا نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خامندوں کے لیے کیا کرے جو عورت اپنے خامند کا اکرام اور احترام نہیں کرتی وہ سنگا میں جمنے کے بعد بھیڑوں چماروں کو سیلوٹ مارتی اپنے خامند کے سامنے گندے باسی پیون لگے سڑے کپڑے پہن کر ایسے آتی ہے گویا وہ اس کی کنیز ہو باندھی ہو آخا نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ کے لیے صبر نہیں سکتی یہ اپنے باپ کے لیے بن نہیں سکتی جو پیدا کیا باپ وہ جسم نہیں دکھا سکتی لیکن اگر اس کو بننا ہے اپنے خامین کے لیے بننا ہے اگر اس کو سورنا ہے تو اس کے خامین کے لیے سورنا ہے اس کا پھول لگانا عبادت اس کا تیل لگانا عبادت اس کا اسپرے مارنا عبادت اس کا مہندی لگانا عبادت اس کا میک اپ کرنا عبادت اپنے خامین کے لیے وہ سب کے لیے بنے گی لیکن خامین کے لیے کنیز اور غلام بنے گی جائیں گے پوچھیں کہ ہاں حاجی صاحب ہیں کیا تو آئی نہیں حاجی صاحب نہیں ڈاکو نہیں کہاں کی اب وہ حاجی صاحب میں نے سلام حاجی صاحب تمہاری کام والی بولی تو میں نہیں کروں اب وہ خود اس کا مت پی کر رہ جاتا ہے میں اپنی بیوی کی تربیت کیا ہوتا تو آج یہ تانا مجھے نہ لگتا کہ گلی کا کتا کہہ رہا ہے میری بیگم کو کہ میری بیگم جو ہے کام والی ہے برتن دھونے والی ہے اور گھر کی بھنگن ہے حرام کے راستے پر جب جاتی ہے عورت اللہ اس کے چہرے کا نور چھین لیتا ہے اور توکل اور اللہ کے اعتماد سے ہٹتی ہے آج مسلمان اسی لیے دنیا کے چپے چپے کے اندر زلیل ہے رسوا ہے آج مسلمان اسی لیے اللہ کے کلام کی توہین ہمارے سامنے کی جا رہی ہے ہمارے سامنے <coughs> مسجدوں کے ممبر و محراب کے اندر رام اور للہ کی مورتی کو رکھا جا رہا ہے ہمارے سامنے گجرات کا ماحول بنانے کی فکریں کی جا رہی ہیں ہمارے سامنے ایران بنایا جا رہا ہے ہمارے سامنے فلسطین کے بچوں کو مسکرانے سے پہلے ان کھل کلیوں کو مسلا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غیرت کو ہماری شرم کو ہماری حیا کو ہمارے ایمان کو جگانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تیرے سامنے مسجد شہید ہو مسلمان تیرے سامنے بیت المقدس کے اندر یہودی کتے جوتوں کے سمیت چلا جائے مسلمان عیسائی کتے اور یہودی کتے اور کافر و مشرق اسلام و مسلمان کے دشمن تیرے ماں اور بہنوں کے آبرو لوٹے تیرے وجود کو ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے تیری وفاداری پر شک کرے اور تجھے ملک سے نکالنے کی کوشش کرے تجھے چور کہے تجھے اچکا کہے تجھے دہشت گرد کہے ہندوستان کے اندر کارگل کی جنگ میں جن فوجیوں نے حصہ لیا حکومت نے بامبے کے اندر آدر سوسائٹی کے نام پر ان کی بیواؤں کو بلڈنگ دی کیا مسلمان نے گھپلا کیا تمہارے شہیدوں کی بیواؤں کا خون تم نے چوسا اور تم نے ان کو قتل عام کیا روڈ کا کیا تم امن پسند ہو اور مسلمان دہشت ہے گھی نقلی تم نے برایا شکر کا گٹالا تم نے کیا کتے کے بسکٹ کا گھٹالا تم نے کیا جانوروں کے چارے کا گھٹالا تم نے کیا اور قیدیوں کے ملنے والے جو غذائیں ہیں اور جو جو ہے ان کو گوشت اور چاول اناج دیا جاتا ہے اس کا گھٹالا تم نے کیا عدالت کے اندر تم نے انصاف کا خون کیا تم نے نقلی دوائیں بنا کر نقلی انجیکشن بنا کر اور نقلی ساز و سامان بنا کر انسانیت کا قتل عام کیا نقلی نوٹ تم نے بنائے نقلی پاسپورٹ تم نے بنائے اور راجا نام کا جو آدمی تمل ناڈ کا آدمی ہے ہزاروں ہزاروں کروڑ کا گھوٹالا کیا مسلمان کا ایک نام انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک ایک گھوٹالے کے اندر بتا دو کہ اس نے جو ہے نقلی نوٹ بنائے ہو نقلی راشن کارڈ بنایا ہو نقلی پاسپورٹ بنایا ہو اس نے آدر سوسائٹی کا گھٹالا کیا ہو ارے کمینوں تم نے ان فوجیوں کے لیے جو تابوت اور جنازے بنائے جاتے ہیں ہیں ان کا گھٹالا تم نے کیا اور ان کے لیے جب خون کی ضرورت تھی ہماری ماں اور بہنوں نے ہمارے قوم کے نوجوانوں نے چندہ اکٹھا کر کر مال پانی روپیہ پیسہ اور خون دے کر بھیجا اس خون کی چوری تم نے کی اس مال کی چوری تم نے کی اس دولت کی چوری تم نے کی تم تمہارے وزیر بکتے ہیں تمہارے منسٹر بکتے ہیں تم گھٹالوں کے مالک ہو تم چور ہو تم اچکے ہو تم دہشت گرد ہو تم نے تعلیمی کتابوں کے اندر غلط ملک کیا تم نے بچوں کو سیکس بتایا تم نے فلموں کے اندر وہ فلموں کو اجازت دی جن فلموں کے اندر مار دھاڑ ہے جن فلموں کے اندر دہشت گردی ہے جن فلموں کے اندر جو نوجوان دیکھ کر چوری سیکھتے ہیں ڈاکہ سیکھتے ہیں زنا سیکھتے ہیں اور پڑوس کی عورت کی آبرو لوٹنا سیکھتے ہیں تمہارے سنسر بورڈ نے ہمارے مدرسے نے اس کو پاس نہیں کیا ہماری مسجد نے اس کو پاس نہیں کیا ہمارے محتمین نے ہمارے ملا نے اور ہمارے معذم نے اس کو پاس نہیں کیا ہمارا ریکارڈ صاف ہے انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک دارلوم کے درخت کی انار کی شاخیں دنیا کے جس چپے کے اندر گئی تم ایک جو ہے بتا دو طالب علم کو کہ جس نے کسی بس پر جو ہے شیشہ پھینکا ہو جس نے کسی اسٹیٹ لینڈ کو توڑا ہو جس نے کبھی بھوک ہڑتال کی ہو جس نے چکا جام کیا ہو سب کچھ تمہارے اداروں میں ہوتا ہے سب کچھ تم سے ہوتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں جیل کے اندر جو سانی ہے جیل کے اندر جو اسمت کے لٹیرے ہیں اور جیل کے اندر جو ڈاکو ہیں اور جیل کے اندر جو پاکٹر ہیں ان کو قسم دے کر پوچھو ان کو بہبل دے کر ان کو گیتا دے کر ان کو رام اور جو ہے سیتا کی قسمیں دے کر لکشمن کی قسم دے کر پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے چوری پورا فلم کو دیکھ کر سیکھی ہم نے آبرو لوٹنا پورا فلم کو دیکھ کر سیکھا تم نے سنسر بورڈ کے اندر تم نے پاس کیا دہشت گرد تم ہو اور ہم نے اس دنیا کے اندر امن کا سبق دیا ہم نے کہا ماں ہے یہ وہ ہے کہ جس کے پیر و تلے جنت ہے ہم نے کہا یہ بیٹی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے والی ہے ہم نے کہا یہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کے آدھے ایمان کے تکمیلا ہے ہم نے کہا یہ بہن ہے جو بھائی کے ایمان کو مکمل کرنے والی ہے ہم نے کہا کہ یہ دادا ہے ہم نے کہا یہ نانا ہے ہم نے کہا ملم یوکر کبیرنا ولم ہم سگیرنا فلحی سمنا ہم نے ادب دیا ہم نے اخلاق دیا ہم نے نبی کی سیرت دی ہم نے کھانے کا طریقہ بتایا ہم نے استنجا کا طریقہ بتایا ہم نے جو ہے پڑوسی کے حقوق بتائے ہم نے چھوٹوں سے پیار اور شفقت کے طریقے بتائے ہم زندے تو زندے ہم مردوں کے ساتھ وہ اکرام کا معاملہ کیا وہ احترام کا معاملہ کیا کہ تمہارے زندوں میں وہ خوشبو نہیں پھوٹتی جو ہمارے مردوں سے خوشبو پھوٹتی ہے ہم انہیں سرما لگاتے ہیں ہم انہیں جو ہے عطر دیتے ہیں ہم انہیں سفید کپڑا دیتے ہیں ہم ان کے جنازے کو تیز لے کر نہیں دوڑتے ارے ہم نے انسانیت تو انسانیت ہم نے جانوروں کے ساتھ وہ اکرام کا معاملہ کیا وہ انسان انسانیت کا معاملہ کیا وہ نبی کے جوہر دکھائے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا کرو اسے پانی پلا کر تسلی دیا کرو ہم نے چھری کو جو تیز کیا کہ کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو جانور کے آنکھوں سے پوشیدہ رکھ کر ہم نے کیا ہم نے پانی پلا کر سر پر ہاتھ بہلا کر ہم نے وہ کام کیا تم نے جو ہے فوج کے لباس میں آ کر تم خاکی وردی میں آ کر تم پیر انجن لے آ کر اس میں تیل لا کر تم پیٹرول لا کر تم نے ہمارے مسجدوں کو تباہ کیا تاراج کیا ہمارے محلوں کو تباہ کیا تاراج کیا کون سے منہ سے تم کہتے ہو کہ تم امن پسند ہو دہشت بہتر کون سے مجھ سے کہتے ہو ہمارے مدرسوں میں گیٹ نہیں ہمارے مدرسوں میں واچمین نہیں ہمارے مدرسوں میں آنے جانے پر پابندی نہیں دیکھو صبح میں کیا پڑھائی ہوتی ہے شام میں کیا پڑھائی ہوتی ہے تم زنا کر کر خدا کے عذاب کو بلا کر بستی کی عذاب اور بستی کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر پہنچاتے ہو میرا رب کہتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم قوم کے لوگ زنا کر کر قوم کے لوگ رشوت کھا کر قوم کے لوگ سنگا میں مبتلا ہو کر قوم کے لوگ اپنے مردوں کی مرد قوم کے مرد اپنی بیویوں کے سر پکڑ کر غیروں کے حوالے کر کر پیسے کما کر بیویوں کی ادلا بدلی کر کر انہوں نے میرے عذاب کو دعوت دی ہے لیکن دن جب ساڑھے تین بجتے ہیں اور چار بجتے ہیں یہ مدرسے کا چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کی محبت کی مہتا کی قربانی دے کر باپ کی شفقت کی قربانی دے کر اپنے جیسے بچوں کی منہ وہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتا تھا گلی ڈانڈا کھیل سکتا تھا وہ ان کے ساتھ پتنگ اڑا سکتا تھا وہ ان کے ساتھ پکنک کو جا سکتا تھا سب کچھ قربانیاں دے کر قوم کے صدقات پر پل کر دی کے ادیات پر پل کر صبح میں ساڑھے تین بجے کڑاکے کی سردی میں مائنس ڈگری کی کی سردی شملہ میں اور جو ہے کشمیر میں کی وادیوں میں ہوتی ہے یو پی میں اتر پردیش میں بہار میں ہوتی ہے یہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر جب وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد جب اللہ کے کلام کو بولتا ہے اور کہتا ہے علی فلام زادی کل کتاب لارے ہوتی میرا اللہ کہتا ہے یہ معصوم جب اٹھ کر وضو کیا اور اٹھ کر اس نے میرے کلام سے شروعات کی تو جس اس معصوم کے سطح سے میں نے اس علاقے سے میرے عذاب کو اٹھا دیا ہم تمہارے لیے امن کا پیغام لے کر آئے ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں ہمارا مؤذن اذان دیتا ہے ہمارا قاری قرآن پڑھتا ہے لا تقوم لاتا اللہ اللہ کہ ہمارے وجود سے یہ دنیا ہے ہم اللہ کہتے رہے سورج کی حرارت ہے ہم اللہ کہتے رہے چاند کی چاندنی ہے ہم اللہ کہتے رہے ستاروں کی چمک دمک ہے ہم اللہ اللہ کہتے رہے سمندر کی روانی ہے ہم اللہ اللہ کہتے رہے پھولوں کی مسکراہٹ ہے ہم اللہ اللہ کہتے رہے پہاڑوں کی تخاوت ہے ہم اللہ اللہ کہتے رہے زمین کا سکون ہے ہم اللہ اللہ کہتے رہے آسمانوں کا قرار ہے ہمارے وجود سے ہمارے دم سے دنیا قائم ہے تم ہمیں ملک نکالے کرتے ہو پردیسی کہتے ہو کہ جاؤ فلاں ملک کے اندر مسلمانوں مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی عزت مل سکتی ہے یہ کافر ہمارے نام سے عمر فاروق کا نام سن کر کیا شیطان راستہ نہیں بدلا کرتا تھا کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے شیطان کانپا نہیں کرتا تھا میرے بھائی عمر تیرے نام سے وقت کا شیطان کانپے گا میرے بھائی موسا تیرے نام سے وقت کا فرون کانپے گا میرے بھائی ابراہیم تیرے نام سے وقت کا نمرود کا پیدا دیکھ تیری سربلندی تیری عزت تیری کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے تیری میری روزی میرے اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں بڑھا سکتی اور پوری دنیا کی فوج اور طاقت اور قوت مل کر ایک دانہ کم نہیں کر سکتی اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں موت اللہ کے ہاتھ میں روزی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں اے میرے بھائی تو آج دنیا کا کتا بن کر اور دنیا کا پجاری بن کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہ اسلام مسلمان دشمن یہ جانوروں کا پیشاب پینے والے یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوچھنے والے یہ یہودی اور عیسائی کتے ہمارے قرآن پر ڈاکہ ڈالے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے ہماری مسجدوں پر ڈاکہ ڈالے آج داڑھی دہشت گردی کا دوسرا نام رکھ دیا ان کے باپ کا کیا بگاڑا تھا ان کی کون سی ماں کی آبرو کو ہم نے لوٹا تھا ہم وہ ہے کہ ہوئی آبرو کو ہم نے عزت کے تاج پہنائے ہیں ہماری تاریخ ہے کہ سنا سے لے کر مکہ مقررہ تک وہ سرزمین کہ جہاں ان کی عورتوں کی جو ہے ماں سکی ان کی سوتیلی ماں کے ساتھ سوتیلا بیٹا نکاح کرتا تھا اور ان کے ساتھ ہم مستری کیا کرتا تھا ان کی پیدائش کے بعد ان کو زندہ درگور کر دیا کر جاتا تھا اور ان کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا اس سب زمین کے اندر ہم نے وہ تاریخ بنائی کہ سنا سے لے کر مکہ تک ایک اور زیوروں سے لگ کر چلتی ہے کوئی اسے ٹچ بھی نہیں کرتا کوئی اسے آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا یہ تاریخ ہماری ہے ہم نے حیا کی تاریخ بنائی ہم نے شرم کی تاریخ بنائی ہم نے بے حیائی کو ختم کیا ہم نے زنا کو ختم کیا یہ جرم ہے ہمارا یہ جرم ہے ہمارا ہم نے ماں کا ادب بتایا ہم نے باپ کی عزت بتائی ہم نے استاد کا احترام بتایا ہم نے پیر و مرشد کا احترام بنایا ہم نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہم نے زکات کا نظام رائج کیا ہم نے سبقات کا نظام رائج کیا ہم نے کہا کہ جو آدمی نلڈے تک کھائے پیٹ در در کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے اس کا ایمان ہی نہیں یہ ہمارے اخلاق یہ ہمارے کردار لیکن مسلمان آج کیا ہو گئی ہے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے ہماری حالت مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک کہاں ہے عزت ایک مولانا صاحب دلی میں مولانا نور الہدا صاحب جانتے ہوں گے دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں مولانا عبد الرحیم صاحب بنگلور میں بھی ہندو پور میں بھی حضرت خدمت انجام دے چکے ہیں حضرت کے فرزن ہیں ہمارا نور الہدا صاحب لوگ ہمارے ساتھ کس قسم کا رویہ کر رہے ہیں کون دہشت گرد آدر گھٹالے کا کس نے کیا کس نے شہیدوں کا خون پیا کس نے شہیدوں کے تابوت کا گھٹالا کیا کون پارلیمنٹ کے اندر اپنی سیٹوں کو فروخت کرتا ہے کون رشوتیں لیتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ ان تھانوں کے اندر کوئی تھانہ بتائیں جو رشوت سے خالی ہو ظلم سے خالی ہو حیوانیت سے خالی ہو بربریت سے خالی ہو اور گندے گالیوں سے خالی ہو اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری دور حکومت کے اندر ایک کتا بھی تاثا مر جائے گا عمر کو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اللہ کے قرآن کے ساتھ گانوں کے ذریعے سے لباس کے ذریعے سے کلچر کے ذریعے سے آج وہ سنگا جو تنظیم ہے کیا ہے یہ سودی تنظیم اللہ نے دو گنا اتنے خطرناک رکھے گنا تو گنا ہے لیکن یہ گنا اللہ نے کہا فاضن و بحربی مین اللہ و رسولی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود لینے والا سود دینے والا سود کو لکھنے والا سود کا گواہ بننے والا اور سود کے لیے دلالی کرنے والا تمام کے تمام سور کا پاخانہ اور سور کے پاخانے کے کیڑے کھانے والے ہیں بلکہ وہ کھائے تو معافی ہے لیکن اسے معافی نہیں اگر کسی آدمی کو بھوک لگے اور اس نے سور کا پاخانہ کھا لیا کوئی گنا نہیں اس نے کتے کا گوشت کھا لیا فمنستر فرا کوئی گنا نہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ سود کے ستر سے زیادہ درجے ہیں اس میں چھوٹا درجہ یہ ہے سود کا ہلکا گنا یہ ہے ہے کوئی میں کا لال اٹھے اور کہے کہ ہاں مولانا میں اپنے ماں کے کپڑے نکال کر میں اپنے ماں سے وہ کام کروں گا جو ایک کتا کتی کے ساتھ کرتا ہے ایک سور سوری کے ساتھ ہے کوئی میں کا لال ماں کی آبروں کا تجھے خیال نہیں مسلمان ماں کی عزت کا خیال نہیں آج کے دن کے لیے تیری ماں نے تجھے جنا تھا تجھے دودھ پلایا تھا تیرے سر میں درد ہوتا تھا تیری ماں مچل جاتی تھی تڑپ جاتی تھی ساری رات رویا کرتی تھی قیمتی کپڑوں پر پیشاب کر دیتا باخانہ کر دیتا کبھی اس کے چہرے پر پیشانی پر بل نہیں آیا تھا وہ ماں نے تجھے جو جنم دیا اور جنم دیتے وقت اس نے جو آواز نکالی ایسے سو جنم لے کر میرے رب کی قسم اس ماں کا حق تو نہیں ادا کر سکتا میرے آقا نے فرمایا کہ سوکھ کا کم سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ تیس پر چھ مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم اس کے کپڑے نکال کر وہ کام کرے جو کتا کتی سے کرتا ہے اگر دارلون کا متوین کہتا اگر بریلی کا احمد رضا خان کہتا اگر جماعت اسلامی کا کوئی لیڈر کہتا اگر مرکز کا کوئی ذمہ دار کہتا تو میں کہتا خبردار امت محمدیہ کے تعلق سے زبان کو لگام لگاؤ میں کیا کروں میں کیا کروں مجبور ہوں کہ امام الانبیاء میں کیا کروں مجبور ہوں نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یہ ان کا حکم ہے کہ جو مسلمان سود میں سنگا میں انٹرسٹ میں فکسڈ ڈپازٹ میں گھروں کو ماٹی کیش دینے میں ملوث ہوتا ہے واہ مسلمان واہ تو اس سے قرآن کی عزت کا اور تجھ سے کعبے کی حرمت کا تجھ سے فلسطین کی بیٹیوں کا تجھ سے بوسینیا کی اولاد کا تجھ سے عراق اور افغانستان کے نوجوانوں کا ہم کیا ہم تجھ سے ماتم کریں گے جو اپنی سگی اور مردہ ماں کی آبرو کی خیال نہ کر سکا اس کی غیرت اتنی مر چکی حدیث کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو حدیث میں یہ ہے کہ چھتیس مرتبہ زنا کرے گا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ جوان ہے میڈیم عمر کی ہے یا بوڑھی ہے اسی سال کی نوے سال کی حدیث میں ہے چھتیس پر جنا کرے گا واہ واہ واہ کہ جس بڑھیا کو دیکھ کر گلی کے لوگ اور گلی کے کافی لوگ مشرق سلام کرتے ہیں اما جان اما جان کہتے ہیں او ڈب کے بر کتے کے بچے ایسی بڑھیا کے کپڑے نکال کر چھتیس پر جنا کرتا ہے جس خبر کو دیکھ کر کافر کے رنگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو جو سود لیتا ہے دیتا ہے جو عورت جو مرد سنگا کی لانت کے اندر مبتلا ہے وہ رات میں بارہ بجے اٹھتا ہے گھر سے کلاڑی اٹھاتا ہے جاتا ہے قبرستان کے اندر پوچھتا ہے میری اما جان کی خبر کا اس نے بتایا میری میری اما کی خبر یہ ہے کلاڑی سے قبر کھودا اور اس کی لاش کو نکالا کفن کو پھاڑا اور چھتیس پر تباہ زنا کیا یہ اندر شاہ کا چیلنج ہے کہ زانی کتا حرام الدار ہے کہ جو مری ہوئی ماں کے قبر کو کفن کو پھاڑ کر وہ زنا کرنے والا ہے تیری غیرت تیری شرم اور تیری حیا کو کیا ہو گیا مسلمان آج تجھ سے امید کرے بابری مسجد کی آج تجھ سے امید کرے بیت المقدس کی آج تجھ سے امید کرے اللہ کے کلام کی حفاظت کی آج تجھ سے امید کرے امریکہ اور برطانیہ کی تباہی اور بربادی کی آج تجھ سے امید کریں اسلام مسلمان دشمنوں کے سفائے کی جو اپنی ماں کی عزت کو بچا نہیں سکا جو ماں کی حرمت کو نہیں بچا سکا میرا اور میرے باپ کا قول ہوتا تو میں تجھے اختیار دیتا کہ چپل نکال جوتا اٹھا اور جو مسلمان کو یہ جملے کہے اس کے ٹکڑے بنا کر اس کی لاش کو کتوں کے جیدر سے حوالے کر دے جیت کے حوالے کر دے لیکن کیا کہوں کیا کروں مجبور میں یہ حدیث ہے آقا کی اور آقا کے فرمان کو جو نہیں مانے گا بلا ورب بھی کلا کلاری یو حکیم ہو کا فیما شجرا نہیں نہ ہو شروع میں آئے پڑی نا اے محمد آپ کے رب کی قسم جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانے گا اس کا ایمان نہیں مکمل ہے اس کا اسلام مکمل یہ آخا کا فیصلہ سول کورٹ میں ہار گئے ہائی کورٹ کو گئے ہائی کورٹ میں ہار گئے سپریم کورٹ کو گئے سپریم کورٹ ہار گئے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس گئے پارلیمنٹ میں بات رکھی بھیک مانگی آخا کی عدالت آخری عدالت اور آخا کی عدالت کو جو نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر فاروق کی تلوار کرے گی ایک یہودی کتا گیا اور جا کر کہنے لگا عمر عمر ذرا فیصلہ کیجیے گا کھیت کا جھگڑا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہیں اور گئے تھے کہاں گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہا انہوں نے ظلم کر دیا ان کے حق میں اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیے گا گئے اور میان سے تلوار نکالی جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہ مانے اس کا انجام ہی یہی ہے اس کے سر کو قلم کر دیا اس کے تن سے سر کو جدا کر دیا اب آج کے بعد جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر کوئی سنگا کے تنظیم کے اندر مبتلا ہوگا کوئی سوپ کے اندر مبتلا ہوگا کوئی فکسڈ ڈپازٹ کے اندر مبتلا ہوگا اگر کوئی کیچ کو گھر دے گا ماٹی کیچ کو گھر دینے کا بھی یہی حکم ہے کہ سو پیسے کھانے کے بجائے وہ گھر کھاتا ہے گھر کا کرایہ کھاتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک باپ کے نقطے سے نہیں پیدا ہوا وہ حلال کو پیدا نہیں ہوا ایمان کی غیرت اور ایمان کی حمیت اس میں نہیں آج کے بعد جہاں تک میری بات جا رہی ہے سن لے اگر میرے محبوب کے چہرے کو بگاڑے گا میرے محبوب کی سنت کو اپنے چہرے سے اپنی کتیا لیلا کے خاطر اپنی معشوخا کے خاطر جوڑوں کے غلام اگر تو نکالے گا یہ لکھ کر رکھ لینا میرے اللہ کی قسم وہ عذاب آئے گا وہ عذاب آئے گا موت مگے گا کتے اور سور کی زندگی مگے گا میرا مولا تجھے مہلت نہیں دے گا مان لے تیری عزت میرے محبوب کے طریقے میں ہے تیری سر بلندی میرے آقا کے طریقے میں ہے تیری عزت یہودی بش کا چہرہ بنانے میں نہیں کتے ابو بکر کی کا چہرہ بنانے میں ہے حضرت کے چہرے برداری نہیں میں نہیں نہیں ان کی اولاد نہیں ہے عزت نہیں ہے عہدہ نہیں ہے حکومت کے کام نہیں ہو رہے کیا نقصان ہے جی نہیں رہے کبھی روٹی کی بھیک مانگی کچھ نہیں ہوتا ساری دنیا غلام بن کر ہمارے قدموں کے نیچے آئے گی امریکہ کے یہودی کتے عیسائی پیڑے ہمارے بیت الخلا کو صاف کریں گے ہمارے گھر کے بھنگی بنیں گے میری اللہ کی قسم تو آ جا آ جا میرے محبوب کے طریقے پر آ جا حرام کے طریقے پر جائے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم وہ وہ عذاب دے گا وہ وہ عذاب دے گا موت مانگے گا موت نہیں ملے گی مان لے وہ کام وہ گیا زمانہ گنا کرے تو خاندان پہ اترتا کیوں اترے گا اولاد پر اترے گا کیوں اترے گا ارے مرچ میں نے کھائی ہے بچے کا منہ کیوں جلے گا خاندان کا منہ کیوں جلے گا داڑھی میں نے بڑھائی سود کھا کر ماں کا بلاکار میں نے کیا نماز چھوڑ کر کفر کو میں نے اختیار کیا حرامی گانے موبائل کے اندر ڈال کر میں نے خدا رسول کی توہین کی معصوم بچے کیوں بگڑیں گے میں بھگتوں گا جا اللہ کا عذاب اللہ کا قہر بڑا خطرناک ہے حضرت اقدس والا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت کے زمانے میں ایک مولانا صاحب تھے وہ گھر گھر جا کر فاتحہ دیا کرتے تھے یا ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے کیا کیا کرتے تھے معلوم نہیں پیسہ کمایا کرتے تھے اس زمانے کے اندر فکسڈ ڈپازٹ یہ بینک وغیرہ کا ماحول دیہاتوں میں نہیں تھا کھانا بھون ایک چھوٹا سا دیہات آج بھی دیہات ہے ابھی میں شوال کے مہینے میں ہو کر آیا ہوں آج بھی دیہات ہے وہ اس زمانے میں حضرت پادری کے کیا رہا ہوگا تو کیا کرتے تھے کہ زمین کے اندر وہ مال کو پیسوں کو روپیے کو دفن کیا کرتے تھے وہ جو مولانا صاحب تھے فاتحہ گھر گھر دلاتے تھے یا ٹیوشن پڑھاتے تھے ان کا مدرسہ تھا وہ پیسے جو ہے اپنے کمرے کے اندر بیچوں بیچ چٹائی ہٹا کر ایک سوراخ بنا رکھا تھا اس سوراخ کے اندر وہ جو ہے اس کو دفن کر دیا کرتے تھے تو چنا تھے بچوں نے ایک مرتبہ دیکھ دیا کہ حضرت کرتے کیا ہے یہ دروازہ بند کر کر کٹ کٹ کٹ آواز آتی ہے کھڑکی سے جو جھانکا تو پتا لگا کہ حضرت پیسے دفن کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں شریف اور مدرسے کے اور شریف تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ استاد صاحب ٹیوشن کے لیے گئے کسی طریقے سے تالے کو کھولا اور ان پیسوں کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد زبردست دعوت کی مچھلی پکائی برغ مسلم پکایا حضرت آئے بھائی تمہارے گھروں میں کسی کا شادی تھی برات تھی کیا معاملہ نہیں حضرت یہ سب آپ کے جوتوں کے سستے بھائی تیرے گھر میں کیا ہوا نہیں آپ کے جوتوں کے صدقے اب حضرت نے خوب جو ہے مزے لے کر کھائے اب اس کے بعد جب بار بار کہنے لگے کہ آپ کے جوتوں کے صدقے حضرت کو شبہ ہوا حضرت نے جا کر جو چٹائی دیکھی تو جوتے کو پتا لگ گیا کہ کون سا صدقہ ہے اور کس کے جوتے ہیں کہا کہ گدھے کہیں کے تم نے یہ کام کیا تو بات آئی بچے تھے حضرت نے معاف کر دیا کچھ جو ہے کہا سنا نہیں کہ حضرت بھی کھائے تو تھے سب کا مزہ لیا تھا اس کے بعد انتقال ہو گیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو دوسرے استاد آئے ان سے کہا کہ بھائی اگرچہ کہ انہوں نے اس مانگ سے کھایا ہے اور انہوں نے کچھ تقاضا نہیں کیا لیکن ممکن ہے کہ قیامت کے دن وہ تمہارا دامن پکڑ لیں گے حرام کا مال ہے اور معاملہ نازک ہے ایک کام کرو کہ اس مال کو تم ان کے حوالے کر دو اب ان بچوں نے یہ سمجھا کہ حضرت نے یہ کہا کہ حضرت کی جو وراثت ہے ترکہ ہے اس میں شامل کر دو بچے تھے بچے انہوں نے یہ کیا کہ رات کو گئے اور جتنا پیسہ انہوں نے چرایا تھا اس پورے پیسے کو وہ حضرت جو تھے عالم صاحب ان کی قبر کھود کر ان کے سینے کے اوپر ڈال دیا بچوں کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ قبر میں ہیں اور ان کے ان تک پہنچانا چاہیے بچوں نے یہ حضرت خانوی نے نہیں پروایا حضرت نے کہا ان کا مان ان کو دینا چاہیے اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شوہر اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو خبر میں جا کر پیسے ڈالنا نہیں ہے بیوی کے ترکے میں اس مہر کو ملانا ہے بیوی نے پچاس ہزار روپے چھوڑے اور دس ہزار روپے مہر ہے تو وہ پچاس ہزار میں یہ دس ہزار انکلوڈ کر لیں گے جمع کر لیں گے پلس کر لیں گے تو گویا اس عورت نے ساٹھ ہزار چھوڑے پھر اس کا ترکہ تقسیم ہوگا یہ ہے مسئلہ شریعت کا اچھے تھے انہوں نے بچکانا کام کیا کہ سینے پر ان پیسوں کو رکھ دیا کفن چور اس زمانے میں ہوتے تھے غربت تھی کیا سنگا نہیں تھا اس ٹائم پر ماٹی کیچ کے گھرا نہیں تھے متولیاں چور نہیں تھے اور جو ہے وقت کی پراپرٹی کھانے والے کتے نہیں تھے بیچارے غریب تھے کفن چرا کر کھایا کرتے تھے ان کا جینا تھا اب اس نے دیکھا اتنے معصوم بچے اتنا پیسہ رکھ کر جا رہے ہیں اور رات میں اس نے کہا کہ اب جو ہے یہ پیسوں کو بھی اٹھا لوں گا کفن بھی تو جائے گا اب اس نے جو قبر کھودی تو دیکھا کہ وہ جو سکے ہیں وہ سکے خدا جانے انہوں نے کس طریقے سے اس کو حاصل کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سکوں کو انگاروں کے سکے بنا دیا اب یہ کفن چور جو تھا لالوچی آدمی تھا پیسوں کا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو نکالیں گے قبر میں عذاب ہوتا ہے مولوی لوگ کہتے ہیں لیکن جب باہر آئیں گے اس کو پانی میں ڈالیں جب دو انگلیاں ڈالی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اس کو جھٹکا دیا کہ چیخ مار کر وہ باہر آ گیا اور اس نے قبر کو بند کر دیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر وایا کرتے تھے کہ ہم نے اس قبر چور کو دیکھا کہ سارے ہاسپٹلوں کے چکر لگائے ڈاکٹروں کے چکر لگائے حکیموں کے چکر لگائے کہیں علاج نہیں ہوا ارے بھائی عذاب قبر کا کہیں علاج ہوا کرتا اللہ جسے پکڑ لے اللہ جس کا مواخذہ کرے اس کا علاج کہیں نہیں ہوتا سوائے کے اب اس بیچارے کو پتا نہیں تھا اب وہ ہاتھ میں جلن تھی تو اس کے لیے ایک مٹکا رکھتا ہانڈی رکھتا پانی ڈالتا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پروایا کرتے تھے کہ قبر کا عذاب اور قبر کی حرارت اتنی سخت تھی کہ قبر کی حرارت سکوں میں اور سکوں کی حرارت انگلیوں میں اور یہ انگلیاں دس بیس سال تک اس میں وہ تاثیر رہتی تھی کہ مٹکے میں انگلیاں ڈالتا تو مٹکے کا پانی گرم ہو جاتا تھا پھر پانی بدلتا پھر ڈالتا پھر کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ پانی گرم ہو جایا کرتا تھا یہ حرام مال کی نحوست ہے میرے بھائی اب سود کی کیا نہوست ہوگی غیروں کا مال ہدم کرنے کی کیا نہوست ہوگی مسجد کا مدرسے کا وراثت کا غیروں کی زمین کھانے کا گورنمنٹ کی زمین گھر بنتا ہے چار بارش آگے بڑھا کر سرکاری کتوں کو رشوت دے کر وہ زمین دکھا لے گا کیا ضرورت جب تیرا جنازہ یہاں سے جانے کا ہے اور تیری خبر یہاں پر بننی نہیں ہے تو کیوں خا حدیث میں آقا نے فرمایا جو زمین مارے گا سات زمین نیچے تک اللہ تبارک تعالیٰ ایک بانس میں ڈنڈے میں اٹکا کر اس کے پاخانے کی جگہ اٹکا کر قیامت میں دکھائے گا ہاں یہ زمین چور تھا زمین کا کچھ اٹکا تھا مسلمانوں اللہ کے لیے دنیا کی محبت کو نکالو پالنے والی ذات اللہ ہے جو اللہ کتے کو پالتا ہے سمر کو پالتا ہے جو اللہ اپنے گھوسلے سے جب چیل نکلتی ہے اور پرندہ نکلتا ہے اور اس کا کوئی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کارخانہ نہیں ہوتا اور کوئی اس کی ملازمت ڈیوٹی نہیں ہوتی اور جب لوٹتا ہے ہوٹلوں کے اندر اناج بھر کر غذا بھر کر لوٹتا ہے اور اپنے بچوں کی غذا کے ساتھ وہ پرندہ جاتا ہے تو وہ اللہ آقا کے غلاموں کو نہیں پالے گا وہ اللہ قرآن کے حاملین کو نہیں پالے گا وہ اللہ کعبے کے پاسبان کو نہیں پالے گا وہ اللہ اور یہ اللہ کے دامن کو تھامنے والے کو نہیں پالے گا اس لیے میرے بھائی دنیا کی پوجا چھوڑ دے اللہ کا بن جا نبی کا بن جا سنتوں پر آ جا سنتوں پر آ جا کل قیامت کے دن اپنے آپ کے اندر وہ حوصلہ بنا کہ حوض میں تو جا سکے حوض میں میرے آقا ہوں گے علماء فرماتے ہیں حدیث میں آیا کہ آقا کے چہرے سے خون نکل رہا ہوگا جو بدر کے اندر آپ کو خون نکلا تھا آقا آقا حوض کے اندر خون کے ساتھ ہو اور آفٹر شو اشو اور بفور جو ہے شیونگ یعنی شیونگ سے پہلے اور شیونگ کے بعد کا تو کریم لگا کر آخا کے دربار میں جائے گا تو میرے آخا کروائیں گے وقال الرسول رسول یا ان قوم و حادل قرحانہ منجورا اے اللہ آج یہ شفاعت کی بھی ماننے آیا اور یہ کوثر سے بھی سامنے آیا نکل جا کبھی نے سو کل سو کل میرے بھائی میری ماں میری بہن میرے حبیب اگر تجھے در سے نکال دیں گے اگر سو کل کہہ دیں گے تیری ماں کام نہیں آئے گی تیرا باپ کام نہیں آئے گا قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کلام پاک کا سترواں پارہ سورہ حج کا پہلا رکو یا یو ہن سو اتنا زلزلہ تساتی سے ان عظیم یوم ترونہا تزہنو کل مرضی عظیم اللہ عزاد میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے کہتا کہتا ہوں ہوں کعبے کا واسطہ دے کر قرآن کے حرمت کا واسطہ دے کر ماہ ربیع الاول خوشگوار موسم کے خوشگوار نبی کے خوشگوار امتی کے خوشگوار صدیق و فاروق کا حوالہ دے کر آج میں سمجھا کر کہہ رہا ہوں کل تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ملے گا جب ملک الموت پنجا گاڑے گا کل تو قبر میں پسلیاں ملے گی کل تیرے گوشت کو دیمک چاٹے گی کل تیری آنکھوں کے پتلوں کا پانی ختم ہو جائے گا دور دور تک جانے والی میری ماں اور بہنوں تک کی آواز تیرا کام کام نہیں آئے گا تیری اولاد تیرا زیور کام نہیں آئے گا تیرے انگلیوں کے اندر پھنسی ہوئی انگوٹھی اگر نہیں نکلتی ہے تو انگلی کو کاٹ کر تیری جو ہے انگوٹھی کو نکال دیا جائے گا کپڑے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کپن کی چندی کے ساتھ میری ماں تجھے قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا وہ شوہر تیرا مجنون اور تیرا دیوانہ اور کتا بن کر تیرا طواف کیا کرتا تھا ایک رات تیری قبر میں نہیں سوئے گا میری ماں میری امت کی بیٹی سن سن لے لے قیامت تو دور کی بات قیامت سے پہلے جو زلزلہ آئے گا جو زلزلہ آئے گا جس کو کلام پاک کے کے میں پارے میں اور سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں کہا یوم رہا کلو مرضی سلو اما ارزاد کہ جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بلا دے گی میرے بھائی قیامت آنے والی ہے میرے بھائی ملک الموت کا پنجا گنڈے والا ہے میرے بھائی قبر سے آواز آ رہی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں میں تاریخی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میرے بھائی پل سراغ کا مرحلہ ہے میرے بھائی اللہ کے عدل اور انصاف اور میزان کے سرازو کے سامنا کرنے کا مرحلہ ہے میرے بھائی قیامت کے دن سورج ایک نیزے کے برابر سروں کے اوپر ہو جائے گا مان لے اللہ کا وارتا دے کر کہتا ہو مان لے تیری عزت قرآن میں ہے تیری عزت کعبے میں ہے تیری عزت حدیث میں ہے تیری عزت سنت میں ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مبنی ولا کن المنافقین لا یعلمون عزت اللہ کے لیے عزت رسول کے لیے اور عزت اللہ رسول کو ماننے والے کے لیے ہے دنیا کے کتے ذلیل اور دنیا کے ہیرو برباد اور دنیا کے منسٹر تباہ برباد سب کچھ سب کچھ من علیہ کا ہر چیز کو بنا ہے سورج بے نور ہو جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کے گال کی طرح اڑیں گے زمین کو زلزلہ آ جائے گا آسمان پنگلے ہوئے تابے کی طرح زمین پر گر جائے گا اللہ رسول کا واسطہ دے کر میں اپنی پگڑی اپنا جو ہے اپنی ٹوپی تیرے قدموں پر رکھ کر تیری ماں کی حرمت کعبے کے تقدس اور کلام پاک کی عزت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج کی رات تیری گناہ کی آخری رات آج کی رات تیرے داڑھی منڈانے کی آخری رات آج کی رات تیرے گھروں کی عورتوں کی بے پردگی کی آخری رات آج کی رات کے بعد تیرے گھروں کے اندر قرآن گونجے گا تیرے گھروں کے اندر ناد گونجے گی تیرے گھروں کے اندر دروپ گونجے گا آج کے بعد تیرے گھروں سے ٹیلی ویژن کی آواز نہیں آئے گی یہ آواز جہاں ہوگی وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تیری ماں تیرے باپ تیرے دادا تیری نانی کو جو ملک الموت فرشتے بھیجیں گے وہ آزاد کے فرشتے بھیجیں گے مرحلہ بڑا خطرناک ہے اور سفر بڑا کٹھن ہے اور توشہ ہمارا بڑا کم ہے اتر کرو رہا بس ہلو کلو کلو ہم رہا میرے اللہ نے کہا قیامت تو دور کی بات ہے قیامت سے پہلے جو جھٹکا آنے والا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ دودھ پلاتی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورت اس کا حمل گر جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور قیامت کا جھٹکا آئے گا اور جو ہے زلزلہ آئے گا اپنے بچے کو سینے سے نکال کر پھینک دے گی وہ بچہ رینگتا ہوا امی جان امی جان کہہ کر اسے قیامت کے زلزلے کا پتہ نہیں ہوگا وہ کہے گا امی جان میری بھوک ختم نہیں ہوئی میری پیاس ختم نہیں ہوئی مجھے دودھ پلا دو تو امی کہے گی میں تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے بہت نازک مسئلہ ہے میرے بھائی بہت نازک مسئلہ ہے اگر تیرے پالکوڑ کے اندر اور تیرے ناڈ کے علاقے میں اگر دو چار عدد مسلمانوں کے قبرستان ہو اس قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر وہاں سوال کرنا اے مالداروں کیا تمہارا مال کام آیا اے چودھریوں کیا تمہاری چودراہٹ کام آئی کتنے ہیں جو اس قبرستان کے اندر دفن ہیں آج ان کی چوٹی کے بال جو ہے گدے کی دم سے بدتر ہیں آج ان کی آنکھوں کی پتلی کا پانی ختم ہو چکا ہے کل جن کے پیچھے سینکڑوں ہیرو جو ہے مکھیوں کی طرح پھر گنایا کرتے تھے آج اگر اس کی لاش قبر سے اس سولہ سال کی لڑکی کی لیلا کی لاش قبر سے نکال دی جائے تو لوگ اپنے ناکوں پر منہ پر کپڑا رکھیں گے اور دور بھاگیں گے کہ جیسے کوئی جو ہے جانور بدک کر بھاگتا ہو آج پوچھ قبرستان کے اندر کس کا مال کسے کام آیا کس کی دولت کسے کام آئی کس کی رشتے داری کسے کام آئی کس کی چودراہٹ کسے کام آئی یوم ارے ارے چودہ سو سال کے بعد تیرے میرے سجدوں پر کیا ناز ہے تیری میری پگڑی پر کیا ناز ہے تیرے میرے مسجدوں کی تعمیر مدرسوں کی تعمیر سب ناز تیرے میرے حج پر اور تیرے میرے عمرے پر کیا ناز ہے ارے ارے سید اللہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لوکان بادی نبی القانہ عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا اگر عمر فاروق نبی ہوتے وہ عمر جو زمین پر چلتا تھا ارد فیصلے آیا کرتے تھے وہ عمر جو زمین پر تھا میرے محبوب جنت کے اندر ان کے محل کو دیکھا تھا وہ عمر کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اس سے تو شیطان بھی ڈرا کرتا ہے کہ وہ عمر جن کے فیصلوں کی موافقت امین کیا کرتے تھے کہ وہ عمر جن کو اللہ کے نبی نے مان کر لیا تھا پورے صحابہ نبی کو ماننے والے تھے اور نبی کی مراد تھے اور نبی کے مرید تھے اور عمر نبی کے مراد تھے مان کر لیا رات میں دعا کی اللہ ہمارے عمر اے اللہ دو عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے دے تو یہ عمر تھے جس کو نبی مان کر لیے تھے یہ عمر تھے جنہوں نے الگ اعلان اذان کو جو ہے جاری فرمایا تھا نماز کو جاری فرمایا تھا یہ عمر ہزاروں پر میرے محبوب نے فرمایا تیرا میرا حج جھوٹا ہو سکتا ہے تیری میری نماز جھوٹی ہو سکتی ہے تیرے میرے سجدے اکارت جا سکتے ہیں قیامت کا دن میرا اللہ کہہ دے میرا اللہ کہہ دے تیرے سجدے قبول نہیں ہم اللہ پر جبر نہیں کر سکتے ہم قیامت کے دن کہتے کہ ہم نے حج کر کے لائے میرا اللہ کہہ دے تیرا حج قبول نہیں اللہ پر جبر نہیں کر سکتے میرے محبوب نے سینکڑوں پر تباہ فرمایا ابو بکر الفل جنا عمر الفل جنا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ عنہ ہے لیکن دس صحابہ اشر ہے اور ان میں بھی دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق کا نمبر ہے میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہر کس کا والے والی یہ مال نہیں دولت نہیں یہ رشتے داری نہیں وہ عمر وہ عمر جن کی جگہ نبی کی پہلو میں تھی وہ عمر جس کو ہزاروں مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا عمر فل جنا ابو بکر فل جنا فرمایا عمر جب سکرات تاریخ بھی آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صاحب نے پیشی نے آپ کو جو ہے مار دیا اور عمر فاروق سکرات کی سختی کر چلے گئے اور طے تھا کہ ہم قریب جامع شہادت کو نوش کریں گے اللہ سے ملاقات کریں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ کو بلایا کیا ہماری نمازیں کیا ہمارے جلسے کیا ہماری تقریریں کیا ہماری حفاظتیں ایک سجدہ بتا خلوص کا ایک جو ہے رکو بتا جو خلوص کے ساتھ تو نے پڑا ہو ایک لمحہ بتا جس میں تو اللہ کو راضی کیا ہو عمر عمر تو تو جدتی ہے عمر تیری بیٹی نبی کی بیاہی میں آئی ہے عمر تجھے تو نبی بات کر لیا تھا تجھے رونے کی کیا ضرورت تھی عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ جا کر امی جان عائشہ صدیقہ سے کہو کہ عمر ان قریب اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے عمر ان قریب نبی سے ملاقات کرنے والا ہے امی جان سے پوچھو کیا اجازت ہے ہے یہ نہ کہنا امام المسلمین خلیفت المسلمین بلکہ کہنا کہ عمر کا نام لینا کہ عمر اجازت مانتا ہے کہ ہم اجازت دیں گی نبی کے پہلو میں عمر کی خبر بن سکے گی صدیق کے پہلو میں عمر کی خبر بن سکے گی پھر اس کے بعد فرمایا کہ گئے حضرت عبداللہ کہا کہ حضرت عمر اجازت مانتے ہیں کہ یہاں جو ہے ان کی خبر بنائی جائے اپنی جان نے اجازت دے دی پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ وقت آیا دنیا سے پردہ پر تو آپ نے فرمایا بیٹے بیٹے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے لیے رحمت کی دعائیں کرنا ہو سکتا ہے میری لاج میں ابھی جاتے اجازت دے دی ہو مجھے جانور کی طرف میرے گلے میں پٹا ڈال کر وہ امی جان کے حجرے تک نبی کے روزے تک لے جانا امی جان اجازت دے دے میری خبر بدل دینا اگر امی جان اجازت نہ دے میری خبر کو آپ مسلمانوں کے قبرستان کے حوالے کر دینا ابر تو نبی کا محبوب ہو کر تجھے اتنا ڈر ہے اور تیرے دل کے اندر اتنا خوف ہے کہ پھر اس کے بعد فرمایا عبداللہ کو عبداللہ میرے تم جو ہے جب انتخاب ہو رہا تھا ان کے گود کے اندر حضرت تمہارے فاروق کا سر مبارک تھا کہا کہ عبداللہ تم اس سر کو نیچے کر دو اور اس کلے کو اس رخسار کو زمین پر لٹھا دو تو وہ تیار نہیں ہوئے میں اپنے ابا کو مٹی میں کہیں سے لپٹتے ہوئے اور چمٹتے ہوئے دیکھوں گا عبداللہ سنا نہیں باپ کا حکم نہیں مانتے میرے رخسار کو میرے کلے کو تم مٹی سے ملا دو اور مٹی سے ملا دیا گیا اور ملک الموت روح نکال رہے تھے شاید کہہ رہے ہوں گے یا یہ تو نفس المطمئنہ کی مرضی یا المطمئنہ تو نکل جا شاید وہ کہہ رہے ہوں گے حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو تھا اور فرما رہے تھے اے میرے مولا اے میرے مولا عمر کی جھولی میں کوئی دیکھی نہیں ہے مولا اگر تو معاف نہیں کرتا تو پھر مجھے جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اے اللہ اے اللہ میں گناہوں کے ساتھ آ رہا ہوں مولا اگر تم معاف نہیں کرے گا میں تباہ ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا عمر نبی مانگ کر تجھے لائے تھے عمر تو اشرف سے تھا عمر تیرا محل جنت میں بن چکا تھا عمر تیرے موافق حدیث جو ہے وہی آیا کرتی تھی عمر تو زمین پر چلتا تھا آسمان کے پرشتے تیرے تارے بلند کیا کرتے تھے میرے بھائی داڑھی اٹھا کر سوت کھا کر ماں باپ کی لاپرواہی کر کر اور دنیا کی دولت کی پوجا کر کر کچھ ملنے والا نہیں عمر جیسا شخص موت کے سامنے ہار گیا اور اللہ کی رضا کا اللہ کی مغفرت کا وہ محتاج ہو گیا میں اور آپ کو سے کھیت کے بلی ہے اللہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا اے اللہ ہم جو ہے نادان تھے اے اللہ ہم جاہل تھے مولا ہم پکے سچے تیرے حبیب کے غلام بننے کا آج وعدہ کرتے ہیں بہلا مولا ہم چاہے نہ چاہے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں دین کا دائی بنا دین کا غازی بنا لے دین کا مجاہد بنا لے مولا اس ذریع دنیا میں ہم رہنا نہیں چاہتے ہمیں شہادت کی موت دے ہمیں تیرا راستہ نصیب پروا ہمیں قرآن کا راستہ نصیب پروا ہمیں سبیل اللہ کا راستہ نصیب پروا مولا ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا کل اندا سلا کی رب العالمین ہو جائے مولا جن حضرات نے اس جلسے کا انتظام فرمایا اے اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما ہدایت اور سنت کے سب چشموں کو یہاں سے جاری فرما اے اللہ یہاں پورے پالکوٹ کے اندر ایک پرنور اور سنت والا ماحول بنا دے بھائی بہن آپس میں بنا دے اختلافات کو ختم فرما دے جھگڑوں کو ختم فرما دے مولا توحید پر جیے اور رسالت پر ایمان کے ساتھ جیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو حضرات ہمارے بیانات مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں اور حالات حاضرہ کے پیش نظر ہوتے رہتے ہیں یہ بیانات کی سیڑھی یہاں انشاءاللہ باہر فروخت ہوگی آپ ضرور اسے حاصل کریں اور گھروں کے اندر اس کو بجائیں ہوٹلوں کے اندر دکانوں کے اندر اور اسے موبائل کے اندر داخل کریں خدا جانے کون سی بات سے جو ہے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت کے فیصلے دے دے اگر وہ آپ کی بات سن کر سیڑھی سن کر ہدایت پر آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا اسی طریقے سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جیسا کہ حضرت والا نے فرمایا اس میں ایک عظیم الشان سنت ہے جو ہمارے مومن اور ہمارے مسلمانوں کا ہتھیار ہے اے کے فارٹی سیون اور ڈراؤن تیاری کی ضرورت نہیں نبی کی سنت دعائیں ہیں وہ مومن کا ہتھیار خاص طور سے ہمارے بھائی نے وہ اس کو تمل زبان کے اندر آپ کی رعایت کرتے ہوئے لے کر آئے ہیں یہ کتاب بھی آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں کسی طریقے سے بینر لگا ہوا ہے کہ آج کل باطل فرقے اور یہود و نصارہ کے جو جماعتیں ہیں وہ اسلامی نام کے ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو چکتے ہیں تو ہم نے یہ جو ہے یہ کیا کہ مجلس احیاء سنت کے ذریعے سے علماء کرام کی نگرانی میں ایک طریقہ ہوتا ہے وہ موبائل سے آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ شاید بینر لگا ہے تو انشاءاللہ اسے دیکھ کر اپنے موبائل سے میسج سینڈ کریں روزانہ آپ کو تحجد اور فجر کے وقت اسلامی ایس ایم ایس ملا کریں گے اور اسی طریقے سے ہماری ویب سائٹ ہے W W W dot Syed Andar Shah Qasmi dot com اس میں اب کا بھی بیان اسی وقت آپ کو آدھے گھنٹے میں مل جائے گا آن لائن بھی شاید بیان نہ شروع ہوا ہے اور ہزاروں بیانات مختلف عنوانات کے آپ کو ملیں گے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے کتاؤں کو درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے آمین الحمد للہ